وفتح وتنجية الخلائق من أثام ولا يدري الخفايا غير ربي وما الأقوام إلا كالأسامي ونحن الوارثون كمثل ولدا ورثنا كل أموال الكرام ومن رام فأين يفر منا وإن النازلون بأرض رامي وردنا الماء صفوا غير كدرا ويشرب غيرنا وشل اللجام سيبكي حين يضحكنا القدير وقلنا الحق من غير احتشام وإني سوف يدركني إله عليم قادر كهفي عرامي أأنت تكذب آيات ربي أأنت تعادي سبل السلام لنا من ربنا نور عظيم نريك كما يرى برق الحسام بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو وفي عموم كندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق أرحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج يبث كل يوم السبت من الساعة التاسعة إلى التاسعة ونصف مساء بتوقيت تورنتو يمكنكم أعزائي الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق FM على التردد 100.7 كما يمكنكم الاستماع للبرنامج باستخدام الانترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول إلى موقع الراديو www.voiceofislam.ca أيضا يمكنكم أن توجهوا أسئلتكم في الزاوية الخاصة بالأسئلة في هذا الموقع ويمكنكم بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني QA at voiceofislam.ca ويسرنا أيضا استقبال استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت البرنامج على الرقمين 1855 410 6522 أعيد الرقم 1855 أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أو على الرقم الآخر أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعيده أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة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 قبله أفلا تعقلون فقد أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك للكفار إن هذا المعيار هذا معيار صدق نبي أنه يلقي من خلال حياته السابقة يلقي ضوء ضوءا على حياته المستقبلية كيف يمكن أن تكون قد بينت عدة جوانب في هذا في هذه الآية قد ذكرت أن في شهادة خصومه خصوم المسيح الموعود عليه السلام في حقه قبل دعواه هي دليل وتصديق لهذه الآية التي أيضا انطبقت على خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة المسيح الموعود عليه السلام فهم كما قلت شهدوا على أخلاقه وصدقه ودفاعه عن الإسلام كل هذه أيضا يمكن أن نتخذها معايير تحت هذه الآية أيضا أخلاقه صدقه دفاعه عن الإسلام أجوبته على أسئلة المشككين بالإسلام حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تضحيته أيضا بالمال وبالنفس لكي يظهر صدق الإسلام قد ذكرت في الحلقة السابقة ما قاله محمد حسين البطالوي في شهادته بشهادته في مجلته إشاعة السنة في التي نشر حيث هو هذا الشيخ الذي كان صديقا للمسيح الموعد السلام قبل دعواه وعارضه بعد دعواه ولكنه شهد في حقه قبل دعواه وسجلت هذه الشهادة في في مجلته إشاعة السنة اليوم أيضا سأذكر ما قاله الآخرون بعض من الذين قد قالوا وذكروا عن المسيح الموعود السلام في هذا الإطار فقد كتب المولوي الصوفي حضرة أحمد جان من لهديانا قال واصفا المسيح الموعود السلام قال هذا الإنسان ذو الشخصية البارزة العظيمة الجواد على البشرية منبع الإحسان والجود انظروا كيف يصفه بهذه الصفات هذا الإنسان ذو الشخصية البارزة العظيمة الجواد على البشرية منبع الإحسان والجود لدينا اتصال السيد مصلح استاذ مصلح السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك تفضل يا عزيزي كيف حالك أستاذ معتز الحمد لله ورحمة الله بخير والحمد لله رب العالمين أرجو من الله أن يوفقك يكون مساءكم بخير وكل شيء تمام عندكم <laughs> الحمد لله بخير بارك الله فيكم الحمد لله الحمد لله كنت أستمع لحلقتك لليوم بما كنت تتحدث عن صدق المسيح الموعود عليه السلام وبالحلقات الماضية أيضا تحدثت عن صدقه وشكل خاص من حياته ودفاعه عن الإسلام وطريقة دفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فقط أردت, أردت أن أنوه أن الكثير من المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله هم يسمعون بالإمام المهدي وبخلوص النية أيضا ينكرون وعادة يكون السبب أن أنهم يقولون أن المسيح الإمام المهدي لم يذكر في القرآن فأردت أن أذكر أن المسيح الموعود والإمام المهدي الذي هو شخص واحد كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا المهدي إلا عيسى هذا أيضا غلط فهمي ولكن النقطة المخصصة لليوم وصدق المسيح أيضا من القرآن أردت أن أذكر فقط على الأقل آية أو آيتين جميل لإن كان هنالك مستمعين مسلمين أرادوا دليل من القرآن لأن القرآن هو الكتاب الأول الذي نتخذه دليلا كمسلمين م.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 وهذا ايضا نراه في التوراه والانجيل ان الرسول سوف ياتي في المستقبل وعلى كل الامم عندما ياخذ عهد من الرسول ان الامم اممهم اليهود النصارى كلهم عليهم ان ياتوا تحت ظل ذلك الرسول الذي سوف يبعث لإصلاح الزمان في آخر الزمان وسوف يبايعونه ويجب عليهم أن يبايعونه فكل الرسل وافقوا أن, أن, أن أممهم يجب أن تدخل تحت ظل ذلك الرسول المبعوث الذي يجب أن يبعث في آخر الزمان ليصلح شأن المسلمين وغير المسلمين أيضا الآن هنالك الكثير من المسلمين أيضا من يقول أن هذه الآية تدل أو تنوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا لم يكن رسول مصدق فحسب بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان شأنه أعظم من ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مشرع والآيات كثيرة عنه والدليل على ذلك الآية في سورة الأحزاب الآية الثانية عشر يقول الله تعالى وقد أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك أي أن الله تعالى أخذ ميثاق النبيين كلهم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بما أن القرآن تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له ومنك أي ومنك يا محمد صلى الله عليه وسلم أخذ الله ميثاقك أنه سيبعث رسول فإن كانت تلك الآية تنوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإلى ماذا تنوه هذه الآية في سورة الأحزاب أنه أخذ ميثاق ميثاق من النبي صلى الله عليه وسلم فقط أردت أن إن كان هنالك هنالك مستمعين مسلمين لا يؤمنون بأن الإمام المهدي قد جاء أن أن أذكر أن هنالك ذكر لمجيئه وأنه قد جاء في القرآن الكريم أما بالنسبة لبقية أدلة صدقه فهنالك الكثير ولكن أردت أن أوضح أن القرآن يأتي أولا وبقية ما شاء الله أنت الى استاذ معتز تظهر بشكل جيد بارك الله فيك وشكرا لمداخلتك بالفعل الذي مساله الميثاق ميثاق هذه امر امر مهم شكرا لانك وضحتها بارك الله فيك أهلا. وشكرا لمداخلتك ايضا بارك الله فيك اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالفعل أعزائي المستمعين يعني هذه النقطة التي طرحها الأستاذ مصلح فهي قضية مهمة مسألة الميثاق وقد وضح بعض جزئياتها بارك الله فيه إذا الله سبحانه وتعالى كما قلت قد أخبرنا بهذا المعيار أنه لبثت فيكم عمرا هذا المعيار الذي انطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على حسن أخلاقه وصدقه هذه حياته قبل دعوة هي هي دليل على حياته بعد الدعوة فماذا ماذا قال مثلا المولوي الصوفي حضرة أحمد جان من لدهيانة قال هذا الإنسان ذو الشخصية البارزة العظيمة الجواد على البشرية منبع الإحسان والجود الدليل الشخصي على صدق الإسلام انظروا ماذا قال يعني أن حضرة المسيح الموعود السلام هو هو بحد ذاته هو دليل على صدق الإسلام كما تعلمون أن يعني عندما يبعث يعني الله سبحانه وتعالى عندما يبعث مسيحه عندما يبعث الإمام المهدي فهو لابد أن يكون دليلا على صدق الإسلام فهذا ما يقوله ويقره حضرة أحمد جان فيقول الدليل الشخصي على صدق الإسلام فخر العامة والنبلاء حضرة ميرزا غلام أحمد اللهم بارك فيه زعيم قاديان قد ألف كتابا سمي البراهين الأحمدية باللغة الأردية طبعا وبفضل الله سبحانه وتعالى قد تمت ترجمة هذا الكتاب بأجزائه الأربعة إلى اللغة العربية الآن وهو موجود على الموقع الرسمي العربي للجماعة الإسلامية الأحمدية يمكن أن لأي متابع إن أراد أن يدخل على الموقع ويحصل على هذا الكتاب وقريبا إن شاء الله سيكون هناك أيضا الجزء الخامس فيقول لقد ألف كتابا سمي البراهين الأحمدية باللغة الأردية هذا الكتاب يثبت صدق الإسلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن بثلاثماء الدليل قوي انظروا بتعليم وتفهيم من الله سبحانه وتعالى وباقتداء بقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن اقتفى أثره في كل شيء فلذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الإمكانية للدفاع عن الإسلام فكان بحد ذاته هو دليل صدق وبما كتب وبما بين فإذا يقول هذا الكتاب يثبت صدق الإسلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الكريم بثلاث ماء دليل قوي وينقض كل الأديان المعادية للإسلام بالمنطق المقنع والآيات القرآنية التي ذكرت في المواضع المناسبة من هذا الكتاب تبلغ حوالي ثلثي القرآن بأكمله وقد وفي قرننا هذا يقول وهو القرن الرابع عشر للإسلام تعم البلبلة الشديدة بين متبعي كل دين رأيتم كيف يعني كان كان في في ذلك الوقت وفي هذا الوقت كانت هناك حاجة لكتاب مثل البراهين الأحمدية وكانت هناك حاجة لمصلح مثل حضرة ميرزا غلام أحمد الذي ظل مستعدا لإثبات حقائق الإسلام حتى يقنع الأعداء إذا هذه هي النقطة ومن يعني من, من, من الأمور التي هي أيضا دليل على صدق المسيح الموعود عليه السلام أن كيف سينتصر الإسلام في الزمن الأخير هناك سؤال يسألون يعني يمكن أن يطرح كيف سينتصر هل هو سينتصر بال بال بالسيف كما هو المعتقد عند عامة الناس كلا كلا ليس بالسيف يعني من يظن أن, أن, أن القرآن سينتشر بالسيف أو الإسلام سينتشر بالسيف وبالقوة هذا, هذا, هذا تفكير خاطئ لكن سيكون هناك كما كما كان في ذلك الوقت سيكون هناك حوار ونقاش بين بين بين عامه الاديان اصحاب الاديان فلم ياتي المسيح الموعود عليه السلام ويقول لاعداء الاسلام يجب قتلكم يجب ان تدخلوا في في الاسلام شئتم ام ابيتم لا هذه التصورات التي أيضا كانت موجودة عند المسلمين بأن الإسلام وينتشر بالقوة أو التي دخلت على الإسلام وهي ليست من صلب الإسلام أن الإسلام يعني بحد السيف انتشر وأن المهدي عندما سيأتي سيستل سيفه كما نرى الآن للأسف مما يفعله بعض المسلمين الذين الإسلام بريء منهم إذن يقول وكانت هناك حاجة لمصلح مثل حضرة ميرزا غلام أحمد الذي ظل مستعدا لإثبات حقائق الإسلام حتى يقنع الأعداء إذا كان بالإصلاح كان بالحوار كان بال بال بال بال بالتبيان ويقول أيضا إن مؤلف البراهين الأحمدية ليس من عامة علماء الدين والمعلمين الروحانيين ولكنه قد اختص بالتكليف من الله وهو يتلقى الوحي الإلهي وقد أورد في هذا الكتاب مئات الأمثل على الوحي الذي تلقاه بلغات متنوعة لأن كتاب البراهين الأحمدية قد سجل فيه حضرة المسيح الموعود عليه السلام قبل دعوة هذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه وأيضا بين قسم من هذا الوحي وشرحه في البراهين الخامسة الذي جاء متأخرا إذن الذي تلقاه باللغات المتنوعة والذي اشتمل على النبوءات والرؤية الصادقة والإشارات الإلهية والبشارات السماوية بالنصر الإلهي والهداية الإلهية وقد تأكد ذلك بشهادة المئات من أعداء الإسلام انظروا يعني, يعني هناك من شهد على صدق هذا هذا الوحي وهذه النصرة التي كانت من الله سبحانه وتعالى يقول ويثبت ويثبت أن المؤلف قد كتب هذا الكتاب بالتوجيه الإلهي بلا شك وواضح أيضا أنه بناء على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله المجيد ذا الجلال سيقيم من بين المسلمين عند بداية كل قرن من يجدد الدين فكان حضرته إذا جاء بوقت مهم جدا وجاء جدد كل هذه الأفكار التي التي كانت موجودة ومترسخ في أذهان الناس بشكل مغلوط فصححها يكمل ويقول ومؤلف هذا الكتاب هو مصلح القرن الرابع عشر وهو عالم متبحر وهو من أكمل الأفراد في المجتمع الإسلامي وهذا أيضا يؤيده حديث حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم حيث روي عنه أنه قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل هذا ما قاله في كتابه تأثرات قاديان من الصفحة 66 إلى الصفحة 68 انظروا كيف شهد الناس والعلماء في وقته بحق المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كيف شهدوا أنه رجل صادق أنه رجل متبحر أنه مصلح للقرن الرابع عشر أنه جاء في وقت الضرورة أن الأديان أصحاب الأديان في ذلك الوقت كان هناك بلبلة كبيرة بين بين الناس بين المسيحيين والمسلمين و و و و و والهندوك و وكل الملل فجاء المسيح الموعود عليه السلام في ذلك الوقت الهام والضروري هذه الشهادات التي شهدها العلماء في ذلك الوقت لا بد أن نضعها في عين الاعتبار كما قلت الله هذه هذه تكون بيد الله سبحانه وتعالى لذلك كان هذا هذا الدليل لابدت فيكم عمرا من قبله الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ليد بشر أن, أن, أن, أن, أن تصنع فيه شيئا أو تلعب فيه شيئا لأنه يكون قبل دعاء النبوة يكون منذ الصغر منذ الشباب من ال... من الذي سيخطر في بالي ان هذا الشاب او هذا الطفل الذي سيكبر سيكون في يوم من الايام هو نبي او انه يدعي النبوه لابد يعني لا يمكن ان ان ان ان, أن تكون حياه نظيفه اما كان بشكل كامل أما هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى ينتخبهم ليكونوا أنبياء تكون هناك خطة من الله سبحانه وتعالى يضعها قبل أن يكون ويطبقها وتكون مشهودة بين الناس يشهدها الجميع ويشيرون إلي إلى إلى هذا الرجل بالبنان كما قلت عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الصادق الأمين المعروف بين قومه الذي كانوا يلجؤون إليه ما شهدوا عليه كذبا وكانوا يأتوا إليه ويأخذوا منه المشورة وشهدوا بلسانهم على ذلك وكذلك في حق خادمه حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام عندما شهدوا بأنه من أبطال الإسلام ومن الذين جاءوا بوقت الضرورة ومن الذين هم ضحوا بكل ما يملكون من مال و و و و ووقت وكل شيء وبذلوا كل مجهوداتهم لينتصر الإسلام هذا حضرة المسيح عليه السلام بذل كل مجهوداته لينتصر الاسلام، بذل كل مجهوداته لينتصر القران الكريم. ليظهر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم على على كل الاديان. فهذا ما قاله حضرة كما قلنا الصوفي وايضا هناك قول للمولوي محمد شريف من بنغلور في جنوب الهند ساكمله حيث حيث كتب في جريدة منشور أحمد محمدي يقول في الوقت المتبقي يقول هذا الكتاب البراهين الأحمدية كتاب فريد من نوعه في إثبات صدق القرآن وصدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤلف قد أثبت صدق الإسلام بالحجج الإيجابية بحيث إن كل إنسان عادل سيضطر إلى الاعتراف بأن القرآن كتاب الله انظروا كيف كيف هذه الشهادات في حقه وأن نبوة الرسول لا شك فيها وأن الإسلام دين الله وأن ما أمر به المسلم هو الحق وهناك العديد من الأدلة التي لم تترك للعدو أي فرصة للفرار ولا أي مجال للإنكار كل كل حجة بينة وكل دليل واضح والكتاب مرآة للدين وهو مليء بالقرآن يهدي إلى الطريق المستقيم إنه المصباح الذي يضيء الطريق الصحيح إنه مخزن للحق وكنز للهداية ويقوم بمقام الصاعقة على الأعداء ويحرق كل حججهم وبالنسبة للمسلمين هو سند قوي للكتاب الكريم وهو دليل واضح على صدق أم الكتاب حيث قلقل وأزعج كل عدو للدين هذا ما شهد به الآخرون في حق المسيح الموعود عليه السلام هذه الشهادة الحق التي كانت بيد الله سبحانه وتعالى حتى شهدوا بها لم تكن من من هو خطط لها ودبر لها فهذا هو أحد الأدلة أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه أعزائي المستمعين لقد انتهى الوقت وأرجو أن أنكم قد أفدتم في هذا اللقاء كان معكم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 F M one hundred point seven پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے موضوع ساتھی محترم فرحان اقبال صاحب تشریف فرما ہیں فرحان اقبال صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سامعین ہمارے پروگرام کا مقصد ایک دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہے اور ہمارے سامعین کے ذہن میں جو اسلام اور احمدیت سے متعلق سوالات ہوں یا اعتراضات ہوں یا اور ایسی باتیں ہوں ان کا مثبت جواب دینا ہے ہمارے پروگرام کا طریق ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جو افتتاحی کلمات ہیں ان کو سنیں اس کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے جوابات ہوتے ہیں گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے سوال ہوں وہ موضوع سے متعلق ہوں تو زیادہ لطف لطف آتا ہے کیونکہ جو ہمارے مہمان پروگرام میں تشریف لاتے ہیں وہ بہت محنت سے بہت تحقیق کے بعد اپنا مضمون اکٹھا کر کے لاتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہی آپ سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ آپ موضوع سے متعلق سوال کیجیے موضوع سے ہٹ کے جو سوال ہے تو ہم اپنا اس بات کا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ کے سوال کو نہ لیں یا آئندہ کے لیے اس کو مؤخر کر دیں ان گزارش اس سوالات کے سلسلے پہ گفتگو مزید آگے چل کے تفصیل ہوگی آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی فرحان صاحب بسم اللہ اوزب اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرم صاحب سب سے پہلے تو آج میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں جی کبیک میں ایک مسجد پر حملہ کیا گیا اور بلکہ اس دن ہمارا ریڈیو کا پروگرام چل رہا تھا اور میرا ہی پروگرام چل ہاں رہا جی، تھا تھا ہاں جی، میں بھی اور اس میں ہم نے ساتھ ہی ذکر کر دیا تھا کہ یہ جو ہے واقعہ جو ہوا ہے بہت ہی ہم ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچا ہے دکھ ہوا ہے اور ہمیں بہت فکر بھی ہوئی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا جی اور ہم اس کی ہر لحاظ سے مذمت کرتے ہیں بے شک کہ بات یہ ہے کہ ٹیررزم جو ہے دہشت گردی جو ہے یہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے دہشت گردی دہشت گردی ہے جی چاہے وہ مسلمان کرے یا کوئی غیر مسلم کرے وہ یہ حملہ ہوا جس میں چھ افراد مارے گئے اور ان کی تصویریں بھی آئیں ان کی ان کے واقعات بھی پتہ چلے ابھی تک پتہ چل رہے ہیں جو اس کے وکٹمز ہیں اور ان کی فیملی ان کے انٹرویوز ٹی وی پہ بھی آئے ریڈیو پہ بھی آئے اور وہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور ہم بات یہ ایسے ہمارے اس میں جذبات ہیں جس کو جس کا اظہار کرنا بہت ہی مشکل ہے الفاظ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کو صبر صبر جمیل بلکہ نوازے اور توفیق دے کہ وہ اس اس صدمے سے گزر جائیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے آمین اس واقعے کی جو تفصیلات ہیں وہ تو آپ لوگ سنتے ہوں گے اور سنی ہوں گی آپ نے جو بھی وہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس تکلیف دہ واقعات جو وہ ہوئے ہیں یا واقعہ جو ہوا ہے اس کی تفصیلات میں جانا ہمارا مقصد ہے ہم صرف اپنے خیالات کا کچھ اظہار کرنا چاہ رہے تھے لیکن چونکہ اس کا بھی اسلام سے تعلق ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے کینیڈا میں بہت جوش کے ساتھ مسلمانوں پر کے بارے میں گفتگو چلی اور چل رہی ہے جی۔ اور اسلام و فوبیا کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو چونکہ وہ ہمارے پروگرام سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس حصے پر ہم گفتگو کریں گے واقعہ اپنی جگہ ہے اور اس سے اس کے بارے میں جو ہمارے جذبات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں جی لیکن ایسے واقعات کا آئندہ نہ ہونا وہی ہماری امید ہے اور کوشش ہے کہ ایسی باتیں دوبارہ نہ ہوں چاہے اس حملے کی صورت میں یا ویسے بھی جو مسلمان مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے خیالات ہیں یا غلط تاثرات ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی ہماری تو امید یہی ہے اس بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ یہ کانورسیشن ہے مجھے بعض ٹی وی شوز پر جانے کا موقع ملا اور اس واقعے کے بعد ایک بظاہر بات ہے آپ آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ٹی وی والے ہمیں بلاتے ہیں صرف مجھے ہی نہیں مطلب جو مسلمانوں کے نمائندے ہیں جو مختلف مسجد مساجد کے امام ہیں میرے بہت سے دوست امام ہیں ان کو بھی بلایا گیا اور ہمارے اسپوکس پرسنز ہیں ان کو بھی بلایا گیا پھر ہماری مسجد میں میڈیا والے آئے اور ان کے ساتھ پروگرام بھی کیا گیا اس میں بھی خاکسار کو بھی اسی طرح اور ہمارے امام ہیں نوجوان بھی ہیں بعض ان ان کے بھی جو جذبات ہیں ان کا اظہار کیا گیا اس کے علاوہ مختلف چرچز ہیں ان کی آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے ہمیں خیالات کا اظہار ہوا مذمت کا اظہار ہوا اور ہمارے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار انہوں نے کیا اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو ہمارا خیال ہے اور ایسے واقعے پر وہ چپ نہیں رہتے بدقسمتی سے بعض ایسے ممالک بھی ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں لیکن کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کرتا خاص طور پر ہم احمدیوں کے ساتھ تو بعض ممالک میں ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ کچھ واقعہ ہو جائے تو اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں اس کے اس کی نہ اس طرح مذمت کی جاتی ہے نہ اس پر کوئی بات ہوتی ہے تفصیل سے بہرحال ہم اللہ کے فضل سے ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ان خیالات کا اظہار کیا گیا ابھی تک مجھے بلکہ ابھی یہ پروگرام سے پہلے بھی ایک ای میل میں دیکھ رہا تھا اس طرح کے آ رہے ہیں کیونکہ بعض میرے تعلقات میرے اپنے بھی ہیں اور ویسے بھی جماعت کے طرف سے بھی ہماری احمدیہ مسلم جماعت ہے اس کی طرف سے بھی کچھ آتے ہیں مزید بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ون ایٹ ہنڈریڈ کا نمبر ہے اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ ٹریفک زیادہ ہوئی اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں نے کال کیا اور بعض کالیں ایسی ہوتی میں مجھے بھی موقع ملتا اٹھانے کا ایک دوست نے مڈ لینڈ سے ہمیں کال کی جی اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو میں اپنی خدمات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پیش کرنا چاہتا ہوں کسی بھی طرح سے آپ کو ضرورت ہو آپ مجھے بلا سکتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنی دور دور سے اب مڈلینڈ ایک چھوٹا سا شہر ہے گاؤں ہے بلکہ وہاں سے لوگ کالس کرتے ہیں اور اسی طرح اور لوگ ہیں پھر آرگنائزیشنز ہیں پھر چرچز ہیں جیسے میں نے ذکر کیا ان کی طرف سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا اور جو ہے ہم ان ساری باتوں کو سراہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں یہ باتیں ہوتی ہیں اور ہمارے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا جاتا ہے پھر بے شمار ایونٹس ہیں ٹورنٹو میں اور دوسری جگہوں پر جہاں اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اور سالیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کا غیر مسلموں کا مسلمانوں کے ساتھ سالیڈیٹی کا اظہار کرنے کے بہت سے پروگرام جو ہیں وہ بھی کیے گئے کینیڈا کے مختلف شہروں میں کئی مجھے بھی انویٹیشنز آئیں حسب استطاعت ہماری بھی وہاں پر ہمارے نمائندے جاتے رہے اور یہ واقعات کا یہ اس طرح کے اس طرح کے پروگرامز کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور ہمیں موقع مل رہا ہے یہ ساری باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع سے پھر ہمیں آگے اسلام کی خدمت کرنے کا بھی موقع ملتا ہے واقعہ اپنی جگہ ہے میں اس کی ساتھ نہیں اس کو ریلیٹ کر رہا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کیا واقعہ ہوتا ہے تو لوگوں میں بھی توجہ پیدا ہوتی ہے تو جی۔ اس توجہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تک صحیح اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے اسلام کیا کہتا ہے اسلام اس اس طرح کی وائلنس اور ایک دوسرے سے نفرت جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اسلام کی صحیح تعلیم کیا ہے یہ جو ایکسٹریمزم ہے اور یہ جو نفرتیں ہیں یہ جو اسٹیریو ٹائپس جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ دوسرے کے بارے میں ایک تاثر قائم کر لینا اور کہنا کہ مثلاً مسلمان سارے ہی دہشت گرد ہیں ناؤز باللہ جی. یہ ایسی قسم کا ایسے اس طرح کا اسٹیریو ٹائپ بنا لینا یا اور اس طرح کے کہ یہ مسلمان بیکورڈ ہیں یا ایسے ہیں ویسے ہیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اب یہ مواقع ہمیں ملے جہاں جہاں ہم نے ٹی وی انٹرویوز ہمارے ہوئے جن جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے جس جس جگہ آ, ہمارے آ, ہماری پہنچ تھی آ, ہم نے یہ کام کیا اور ہم نے صحیح اسلام کا جو تصور ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا اسی طرح ہمارے نوجوان ہیں بہت سے ان کی ایک ٹیم ہے ان کی ایک مسلم رائٹرز کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے مختلف نیوز پیپرز میں مختلف میگزینز میں خطوط کا سلسلہ جاری کیا اور جو ہے بہت سے مختلف ستر اسی کے قریب ایسے ابھی تک رپورٹ جو پچھلے دنوں تک آئی تھی جی۔ کہ ستر اسی نیوز پیپرز یا دوسری جگہوں پر ہماری میگزینز وغیرہ پر ہمارے خطوط شائع ہوئے بچوں کی طرف سے جو لکھے گئے تھے اور جو پیغام پہنچایا گیا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ صحیح اسلام نہیں ہے یا اسلام کے بارے میں یہ صحیح تصور نہیں ہے کہ مسلمان وائلنٹ ہیں یا مسلمان کو ایسے ہیں کہ جن سے ڈرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ اس واقعے کی وجہ سے بھی مارے گئے وہ بیچارے امن پسند لوگ تھے عام سادہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی ایسے لوگ تھے جن پر حملہ کیا گیا اور یہ غلط تاثرات جو بعض جس کو پالیٹکس میں رائٹ ونگ جو ہوتا ہے نا اس رائٹ ونگ ایک تو ہوتا ہے کہ جو مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں لیکن ایک بہت ایکسٹریم رائٹ ونگ ہوتا ہے جو بہت ہی جو ہے زیادتی کرنے والے اور بہت زیادہ حد ساری حدیں پار کرنے والے ایسے تصورات رکھنے والے آئیڈیالوجیز رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان ان تک بھی پہنچنے کی کوشش کی گئی اور ان تاثرات کو ان خیالات کو ان نوشنز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اس کے علاوہ جو آخری بات ہے میں اپنے ابتدائی کلمات میں اب کچھ لمبے ہو گئے ہیں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کیمپینز جو ہیں جو ہر سال چلتی رہتی ہیں وہ بھی جاری رہیں ہماری قرآن کریم کے اوپن ہاؤزز ہوتے ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ٹرانٹو کے باہر یا اور بھی کینیڈا میں ہر جگہ جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جی۔ وہاں پر ہمارے نوجوان جاتے ہیں نوجوانوں کی ہماری ایک تنظیم ہے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہوا ہے اس کا نام ہے مجلس خدام الاحمدیہ احمدیہ مسلم یوتھ آرگنائزیشن ہے یہ نوجوانوں کی تنظیم ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف شہروں میں نکل جاتے ہیں وہاں پر فلائر تقسیم کرتے ہیں مثلا آج کل جو کیمپین چل رہی ہے اسلام انڈرسٹوڈ کی کیمپین ہے اسلام ایسا اسلام جس کی سمجھ آ جائے جو جس کا ہمیں علم ہو جائے ایسا اسلام جس کا علم ہو جائے یہ اس کا ایک ترجمہ میں نے کیا ہے اردو میں لیکن وہ انگریزی میں کچھ الفاظ ایسے بنتے ہیں جو کیچی ہوتے ہیں لوگوں کو جو ہے مانوس کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں اگر سمجھنا چاہیں تو اس پروگرام پر آئیں تو پروگرام کیا ہوتا ہے فلائر پہ اتنا ہی لکھا ہوتا ہے اور ڈیٹ لکھی ہوتی ہے ٹائم لکھا ہوتا ہے اور وہ لائبریری میں ہوتا ہے تو لائبریری میں جس دن پروگرام ہوتا ہے ہم جاتے ہیں اور مختلف بینرز لگا دیتے ہیں لائبریری کے کسی کمرے میں اکثر لائبریریاں جو ہوتی ہیں بلکہ تقریباً ساری ایسی لائبریریاں ہوتی ہیں جہاں ایک کوئی کانفرنس روم یا اس طرح کا روم ہوتا ہے جس کو کمیونٹی والے بک کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم نے مختلف پروگرام وغیرہ کے لیے یا میٹنگز وغیرہ کے لیے تو اس کو کمرے کو ہم بک کر کے اس میں اپنا ایگزیبیشن لگاتے ہیں نمائش لگاتے ہیں جو قرآن کریم کے حوالے سے ہو اور اسی طرح اس میں بینرز اسلام کے بارے میں بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ والسلام کے بارے میں بھی وہ پھر اس کے بعد خلافت کا جو نظام ہے اس کے بارے میں بھی پھر ہمارا ریویو آف ریلیجنس کا میگزین ہے اس کے بارے میں بھی اور آف کورس قرآن کریم کے بارے میں بھی کہ قرآن کریم کی تاریخ کیا ہے قرآن کریم امن کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے کچھ آیات ہیں وہ وہاں پر ڈسپلے کی جاتی ہیں دکھائی جاتی ہیں لوگوں کو تو اس طرح کا ایگزیبیشن اس طرح کی ایک نمائش ہوتی ہے پھر قرآن کریم کی کچھ کاپیاں ہوتی ہیں پھر کچھ اور ہماری کتب ہیں اسلامی اصول کا فل... کی فلاسفی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام کی کتاب ہے اسی طرح اور کچھ کتابیں ہیں ہمارے خلفاء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ وہاں پر ہوتی ہیں اگر ہو سکے تو کچھ میگزینز بھی لے جاتے ہیں ہم یہ جو ریویو آف ریلیجنز ہے یہ ہمارے ایک میگزین ہے انگریزی میں اس کو بھی لے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم رکھ دیتے ہیں ٹیبل پر کتابیں بھی ڈسپلے کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے اور لوگوں کو ہم جو ہے اس طرح جو بھی وہاں پر وزٹ کرنے آئے ان کو پھر ہم پورا نمائش پوری نمائش جو ہے دکھاتے ہیں ایک ایک بینر دکھاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں اسلام کیا ہے اور خاص طور پر یہ جو پہلو ہے کہ آج کل جو اسلام کے بارے میں مختلف قسم کے غلط قسم کے تاثرات لوگوں کے ہیں ان ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں لوگوں کے اکثر سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے مسلمانوں میں آج کل یہ جنگیں کیوں چل رہی ہیں اس طرح کا سوال پوچھیں گے پھر وہ لوگ عورتوں کے ایشوز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی عورتیں کیوں نہیں اس طرح مردوں کے ساتھ مکس کیوں نہیں ہوتی یا حجاب وغیرہ کیوں پہنتی ہیں یا اس طرح کے سوال ہوتے ہیں وہ پھر ہم جو ہے ان کو سمجھاتے ہیں اور ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اور مزید تفصیلات بھی ہیں میں اس کی طرف بھی آؤں گا اگر موقع ملا تو اس وقت اگر کوئی کالر ہے تو بتا دیں ورنہ پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ آج ہمارے ساتھ محترم فرحان اقبال صاحب تشریف فرما ہیں فرحان اقبال صاحب ہمارے جامعہ احمدیہ کینیڈا کے جو پہلا پہلی کلاس اس کی فارغ التحصیل ہوئی تھی اس میں انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی تھی اور پھر اس کے بعد ان کی تقرری جماعت احمدیہ کینیڈا کی مرکزی مسجد مسجد بیت الاسلام ٹورنٹو میں ہوئی جہاں یہ مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور اسلام اور مغربی معاشرے کو زیر گفتگو لاتے ہیں اور یہاں سامعین یہ جو پروگرام ہمارا آج کا ہے اس کی جو موضوع کی نوعیت ہے وہ ایسی ہے کہ ہمارے وہ مہمان جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے غیر مسلمان ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلام سے متعلق اگر آپ کا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے خاص طور پہ آج کل کے جو حالات ہیں جو واقعات آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں یا جن کی اخباروں میں یا ذرائع ابلاغ میں بہت زیادہ تشہیر کی جاتی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں یہاں میں عرض کروں کہ اس پروگرام میں چونکہ یہ موضوع فرحان اقبال صاحب کا ہے اور اسلام اور مغربی معاشرے کو گفتگو میں لاتے ہیں اس لیے وہ سوالات جن کا تعلق جو اختلافی نوعیت کے ہیں یا اعتراضات والی نوعیت ہوتی ہے ان کی جماعت احمدیہ کے خلاف یا اسلام کے خلاف آ, ان کو میں بہت ہی معدبانہ اپنے سامن سے گزارش کروں گا کہ اس کو اس پروگرام میں شامل نہ کریں آ, جو پروگرام کا موضوع ہے اس کو لے کے آگے چلیں تاکہ ہم اس پروگرام سے مکمل فائدہ اٹھا سکیں تو ایک دفعہ پھر فرحان اقبال صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں اسلام اور مغربی معاشرے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کو دعوت کے اس موضوع پہ آپ فون کریں یا اپنے سوالوں کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور پھر موقع دیں کہ اس سوال کا جواب دیں جواب ملے سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے تو دوبارہ فون کر لیں لیکن کچھ منٹ کے وقفے کے ساتھ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامعین کو پروگرام میں شامل کر سکیں گفتگو کا سلسلہ جاری فرحان اقبال صاحب کے ساتھ جی میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے کبیک میں اس کے بعد کیا کیا ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ کینیڈا میں بھی یہ جو اسلام و فوبیا ہے ہم میں کئی پروگرام میرے پہلے ایسے ہوئے ہیں جن میں ہم نے زیادہ تر امریکہ کے حوالے سے بات کی جی کہ وہاں پر ایک ہاں، ایک یہ اسلام و فوبیا پھیل رہا ہے یہ جو اسلام سے نفرت یا اسلام کے بارے میں ڈر یا مسلمانوں سے جو خوف لوگ کرتے ہیں بعض سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں مسلمان سارے ہی ایسے ہیں یہ سارے ہی برے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے جماعت احمدیہ مسلمہ کیا کر رہی ہے اس کے حوالے سے میں نے بہت سی کیمپینز کا پہلے ذکر کیا ہوا ہے امریکہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہوئی ہے لیکن چونکہ یہ واقعہ کینیڈا میں ہوا ہے تو اس لحاظ سے پھر ہم کینیڈا میں کیا کر رہے ہیں اس پر اس پروگرام میں کچھ بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں اگر آپ کچھ مزید تفصیلات دیکھنا چاہیں اور مزید جو ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ہمارا ٹویٹر پر بھی ایک پیج ہے ٹویٹر پر اگر آپ جائیں ایٹ احمدیہ کینیڈا تو اس میں آپ کو ان کاوشوں کے بارے میں کچھ معلومات مل سکتی ہیں کچھ تصاویر ہیں کچھ وہ اپڈیٹس ہیں اگر آپ لینا چاہیں تو وہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اسی طرح ایک اور ہمارا ٹویٹر پر چینل ہے یا اکاؤنٹ ہے at Islam events at Islam events اس پر بھی آپ جا سکتے ہیں مختلف سیمینارز اسٹالز مختلف یہ ورلڈ ریلیجنس کانفرنس ہے یا اور اس طرح کی پروگرام ہیں وہ وہاں پر بتاتے ہیں یہ اسلام ایونٹس والا ابھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے اپڈیٹڈ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے اسلام ایکزبیشن ایٹ اسلام ایگزیبیشن اس میں بھی ہماری کچھ کاوشیں دسمبر تک جو ہماری کچھ ہوتی رہی ہیں وہ آتی رہی ہیں اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ اپڈیٹڈ ہے اور سب سے زیادہ جس میں لیٹسٹ ابھی تک آتی ہیں خبریں وہ ایٹ احمدیہ کینیڈا والا اکاؤنٹ ہے ہمارا آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس پر ضرور جائیں اور اس پہ آپ کو ہماری لیٹسٹ جو ہیں نیوز میڈیا کے حوالے سے بھی اور پھر یہ جب واقعہ ہوا اس کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ لوکل اور ریجنل اور اس طرح وہ بھی آئے تھے تو اس کے حوالے سے بھی جو ان کے ساتھ پروگرام ہوئے فیڈرل لیول پر بھی ہوئے میونسپل لیول پر بھی ہوئے وہ بھی تفصیلات آپ کو ان اکاؤنٹس کے ذریعے سے مل جائیں گی تو یہ کچھ اگر آپ معلومات بڑھانا چاہیں تو یہ کچھ چینلز ہیں کچھ اکاؤنٹس ہیں جن پر آپ جا سکتے ہیں اور جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم فرحان اقبال صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات اسلام اور مغربی معاشرے کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نمبر نوٹ کیجیے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two جو ہمارے سامنے ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اسی طرح اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ سوال بھیجنے کے لیے ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A اگر آپ خود ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اس پروگرام کی نشریات صاف نہیں ہیں یا براہ راست نہیں سنی جا سکتی یا آپ اپنے کسی پیارے کو کسی عزیز کو یہ پروگرام سنانا چاہیں تو ہمارا ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A ایک ہی لفظ ہے voice of Islam dot C A اس ویب کے پتے پہ نہ صرف آپ یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامعین آپ کا سوال جب آپ پروگرام میں شامل ہوں ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اور ہماری گزارش ہوتی ہے کہ اس ایک منٹ کے دورانیے میں اپنا سوال مکمل کیجیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامعین کو پروگرام میں شامل کر سکیں اسی طرح جب آپ پروگرام میں آئیں تو آپ سے گزارش کہ اپنا سوال لکھ کے اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ مکمل سوال پڑھ دیں اور آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور پھر ہمارے مہمان جو ہیں اس کا جواب دے دیں بعض دفعہ لوگ فلبدی بات کرتے ہیں اس میں یا وہ کوئی پہلو ان کا رہ جاتا ہے یا ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں ایک تشنگی سی رہ جاتی ہے امید ہے آپ ہماری گزارش جو ہے اس کو قبول کریں گے اور اپنا سوال جو ہے لکھ کے لائیں گے اسی طرح ایک اور گزارش میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ آپ جب بیان کر رہے ہوں اپنی بات کر رہے ہوں تو سوال کیجئے بعض ہمارے سامعین جو ہیں وہ ان کا ان کا سوال کم ہوتا ہے تبصرہ یا تقریر زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس پروگرام کا مقصد نہیں ہے ہمارا ہم دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں اور اس اس کا طریق یہ ہے ہمارے پروگرام کا کہ آپ اپنا سوال لے کے ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور پھر ہمارے معزز مہمان جو ہیں اس کا جواب دیتے ہیں تو اس کو ملحوظ خاطر رکھیے گا تاکہ پروگرام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دلچسپ رہے اور جو ہمارے معزز مہمان تحقیق کر کے آتے ہیں اس کو آپ کے سامنے ہم رکھیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں یہاں میں ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور آپ کے جو مشورے ہیں جو آپ کی باتیں ہیں وہ ہم تک بھیجتے رہیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں ہمارے ساتھ اگلے مہمان ہیں نبیل صاحب اور سامعین ایک ایک چیز رہے گی کہ جب آپ فون کریں تو یہ ضرور فرمائیں کہ آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کا تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں نبیل صاحب لائن پہ ہیں نبیل صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی نبیل صاحب کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ جی میں برمپٹن برمپٹن بسم اللہ جی فرمائیے عرفان جی۔ جی، صاحب پوچھنا جب بھی اس طرح کو کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم مذمت پلے کارڈ اور موم بتی وغیرہ جلانے یا اس طرح جتنے اسٹانٹ ہیں ان سے آپ اگلے سو سال تک بھی اسلام کی خدمت میرے خیال میں نہیں کر پائیں گے اور نہ اسلام کو غلبہ دلا پائیں گے اس کے برعکس آپ صرف احمدیت احمدیوں کو ہی نہیں مسلمانوں کو اکٹھا کریں اور ریاستی سطح پر دین کو نافذ کریں اور مسلمان اسلام کا تشخص بلند کریں اور پہلے میرے خیال میں مائکرو ہاں، مائکرو لیول پر چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے پھر مائکرو انڈیویجل سطح پر کوشش کرنی چاہیے تو میرے آپ کی جو موجودہ ایفرٹس کے نتیجے میں آپ احمدی تو پڑھا جائے پڑھاتے جائیں گے لیکن اسلام کو کبھی غلبہ نہیں دلا پائیں گے ذرا اس پہ کائنڈلی تھوڑی روشنی ڈالیں جی شکریہ نویل صاحب آپ کا اور شکریہ آپ نے ایک منٹ کے اندر اپنا سوال مکمل کیا جی جناب فرحان صاحب دیکھیں بات یہ ہے اول تو یہ میں کچھ تصحیح کر دوں کہ پلے کارڈ اور موم بتی جلانے والے جو پروگرام ہیں وہ تو خاص لوگ کچھ کرتے ہیں وہ دوسرے مذاہب والے کرتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے ہم ان کو روک نہیں سکتے اگر وہ اپنے طریقے سے ایک اظہار کرتے ہیں ان کا مذہب ہے ان کا کلچر ہے ان کا سٹائل ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم نے تمہارے اس پروگرام میں آنا نہیں ہے نمائندے وغیرہ جاتے ہیں جانے چاہیے اور اس کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ اظہار کر رہے ہیں ایک بات کا اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ بات غلط ہوئی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو وہ پروگرام جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اس کو نہیں ہم روک سکتے کہ آپ یہ نہ کریں مسلمانوں کو جہاں تک اکٹھا کرنے کا ہے ہمارے تو دروازے کھلے ہیں یہ تو اب آپ نے اپنے لیڈروں کو بات کرنی ہے نا میں میں تو ایک احمدیہ مسلم جماعت کا حصہ ہوں اور مجھے خدمت کرنے کی توفیق مل رہی ہے اللہ کے فضل سے بطور امام کے بطور مربی کے تو ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور ایک پروگرام تیار کر سکتے ہیں اور غیر احمدیوں کو غیر مسلمانوں کو دعوت دے سکتے ہیں آپ کا کام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان اکٹھے ہوں تو آپ اپنے لیڈروں سے بات کریں آپ اپنے امام سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ ہمارے ساتھ آ کر مل کر پروگرام کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے تو دروازے ہمیشہ کھلے ہیں ہمارے تو یہاں پر سال بھر ہمارا کمیونٹی سینٹر ہے یہاں پر مسجد ہے بھرے ہوتے ہیں سال بھر پروگرام ہوتے رہتے ہیں شاید ہی کوئی ویکینڈ آتا ہو جس میں کوئی پروگرام نہیں ہو رہا تو یہاں پر ہمارے تو بے شمار پروگرام ہو رہے ہیں آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اپنے لیڈرس کو ساتھ لے کر آئیں جو ان پروگرام کو کر سکتے ہیں اور موسٹ ویلکم ہمارے ساتھ ہم پروگرام بنا لیتے ہیں مثلاً جلسہ سیرت النبی ہے ہمارا ایک پروگرام ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو ہمیشہ دعوت دیتے ہیں کہ غیر احمدی امام بھی ہمارے ساتھ مل کر پروگرام کریں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے ہیں سیرت پر کے اچھے جو پہلو ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا اور آپ کا کیا جو اصلی کیریکٹر اصلی اسوا حسنا جو آپ کا تھا وہ کیا تھا تو وہ آپ موسٹ ویلکم آپ آئیں جہاں تک آپ نے کہا نا کہ اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہمارے نزدیک احمدیہ مسلم جماعت ہی اس حقیقی اسلام ہے ہم جو اسلام پیش کر رہے ہیں یہی حقیقی اسلام ہے جو اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھا اور جو قرآن کریم دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے وہی حقیقی اسلام ہے اور وہی ہماری طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اس سے نہ کوئی زائد بات ہے نہ کوئی کم بات ہے تو ہمیں الگ کر کے کہنا کہ آپ لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہیں یا آپ لوگ اسلام تو بڑھا ہی نہیں رہے آپ احمدیت کو بڑھا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادتی والی بات ہے ہم جو پیش کر رہے ہیں یا تو اس میں کوئی غلط غلط بات ہو تو وہ کی جا سکتی ہے لیکن ہم جو پیش کر رہے ہیں وہی حقیقی اسلام ہے آپ اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ بتائیں لیکن ہم دعوے سے بات کریں اور دلیل کے ساتھ بات کریں کہ قرآن کریم اور آ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو حقیقی اسلام ہے وہ احمدیہ مسلم جماعت کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے جزاکم اللہ سامعین ایک دفعہ پھر آپ کو دعوت کہ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ اور voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا پتہ جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں یہاں میں ایک دفعہ پھر گزارش کر دوں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ اسلام اور مغربی معاشرے کے حوالے سے ہو رہا ہے اس لیے اس میں کوئی اختلافی مسائل یا فقی مسائل اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ برائے مہربانی نہ لے کے تشریف لائیں کوشش کریں کہ وہ سوالات جو ہیں وہ دوسرے پروگراموں میں آپ لے کے تشریف لائیں کیونکہ وہاں پہ وہ موضوع ہوتا ہے آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ اسلام اور مغربی معاشرہ ہے اور اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ لے کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے مہمان ہیں امین صاحب امین صاحب کا کال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم سے جی، فرحان صاحب ابھی ابھی آپ نے دعویٰ کیا کہ مرزائیوں کے پاس حقیقی اسلام ہے آپ کے پاس دلیل کیا ہے مسلمان میرا سوال یہ ہے یہ پہلے میں نے پہلا سوال مکمل ہوا دوسرا یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے لیے تو کٹھا ہو سکتا ہے کفر کے لیے نہیں ہم آپ کو کسی قسم کی تکلیف یا کچھ بھی دینا نہیں چاہتے صرف ہمارا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بدلیں اگر آپ اپنا عقیدہ بدلیں گے تو دیکھیں آپ کے پورے مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پھر ہم سب ایک ہو جائیں جی امین صاحب معذرت کے ساتھ آپ سے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ موضوع کے متعلق کریں آپ اختلافی مسائل لے کے آتے ہیں میں نے ابھی عرض کیا کہ اس پروگرام میں اختلافی مسائل ہم نہیں لے رہے اس لیے معذرت کے ساتھ آپ کی کال میں نے کاٹی آپ دوبارہ فون کریں لیکن اس قسم کے سوال لے کے تشریف نہ لائیں کیونکہ یہ ہمارا موضوع اس قسم کے سوالوں کے لیے ہے ہی آج کا پروگرام جو ہے اس قسم کے سوالوں کے لیے ہے ہی نہیں امید ہے آپ درگزر کریں گے ہماری اس کوشش کو جی جو آپ کی بات ہے امین صاحب وہ تو اپنی جگہ ہے وہ ہمارے کئی سالوں سے آپ پروگرام سن رہے ہیں اور وہ دلائل بھی سن رہے ہیں لیکن ایک بات میں کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی جو بارش ہو رہی ہے اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اور مجھے بھی اب یہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے اور کوئی پروگرام نہیں ہوتا جس میں ہمارے پاس بے شمار باتیں نہ ہوں جو ہم آپ کے ساتھ پیش ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کتنے میرا پروگرام اکثر دو ہفتے کے بعد ہوتا ہے دو ہفتے میں اتنی باتیں ہو جاتی ہیں جو پیش کرنے والی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں وہ اتنے بے شمار ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں وہ میرے نزدیک اپنے اندر ایک بہت عظیم و شان دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں یہ بھی ایک بڑی توفیق والی بات ہوتی ہے کہ ہم ہمیں موقع ملتا ہے ہم بینر بناتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم اسلام کے متعلق بینر بناتے ہیں پھر ہم لائبریریوں میں جاتے ہیں دور دراز شہر ہیں کوئی تین گھنٹے کی ڈرائیو پر کوئی چار گھنٹے کی ڈرائیو پر کوئی اس سے بھی زیادہ ادھر ہم جاتے ہیں ادھر ہم فلائر کی تقسیم کرتے ہیں ادھر ہم جو ہے جب ایگزیبیشن ہو جب نمائش ہو نمائش والے دن نمائش والے دن جانے کی توفیق ملتی ہے نمائش لگاتے ہیں پھر وہاں پر ہمارے تعلقات بنتے ہیں نمائش دیکھنے لوگ آتے ہیں ان کو پھر ہم اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بہت سے پہلو ہیں میں تفصیلات نہیں بیان کرتا کیونکہ وقت نہیں ہوتا لیکن آپ اس کے اگر تفصیلات میں جائیں تو جو ہے بہت ہی ایمان افروز باتیں ہوتی ہیں مثلا آج مجھے بھی موقع ملا یہاں پر ایک شہر ہے سینٹ میریز ٹورنٹو سے دو گھنٹے کی فاصلے پر تو یقین کریں کہ ایسے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں وہاں پر لوگ پھر آتے ہیں تو دو دو گھنٹے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ پھر ان کے ساتھ سوال و جواب کی لمبی ایک ایک ایک بات چلتی ہے بلکہ وہاں پر ایک دوست نے مجھے آج ہی ایک سوال کیا جی کہ یہ بتاؤ کہ اسلام اور مسلمان میں کیا فرق ہے اب دیکھیں اس بیچارے کے وہ ستر سال کی عمر کا تک پہنچا ہوا ہے اور اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام اور مسلمان میں فرق کیا ہے تو اس کو بتانا پڑا کہ جس طرح عیسائیت مذہب ہے اسی طرح اسلام بھی ایک مذہب ہے اور عیسائی جو ہے وہ عیسائیت کو پر عمل کرنے والا ایک شخص اس کو عیسائی کہتے ہیں اسی طرح مسلمان وہ شخص ہے جو اسلام پر چلتا ہو تو وہ اس کو پھر سمجھ آئی اور اس نے بہت ہی اپریشیٹ کیا کہ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ کیوں اتنی وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ آئے ہیں وہ سینٹ میری چھوٹا سا گاؤں ہے سات ہزار سے کچھ بلکہ ایک دوسری خاتون آئی تھیں انہوں نے کہا یہ یہاں پر صرف چھ ہزار لوگ رہتے ہیں دوسری خاتون نے انہیں سات ہزار بتایا تو بہرحال جتنے بھی چھوٹا سا ایک ایک ایک گاؤں ہے اور وہاں کے لوگ اور پھر اتنا زیادہ ہمارا شکر ادا شکریہ ادا کر رہے تھے پھر وہی شخص ہے ہمارے ساتھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھا رہا پھر وہ گھر جاتا ہے پھر گھر میں اس کی بیوی اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ تم گئی ہو کہ نہیں گئی تم نے جانا ہے کہ نہیں جانا یہ اوپن ہاؤس ہو رہا ہے تو بیوی نے کہا میرا موڈ نہیں ہے تو اس نے اس کو زبردستی پھر کہا نہیں تم نے جانا ہے اور اس کو بھیجا اور وہ ہمارا نمائش کا وقت بھی تھوڑا سا ہوتا ہے تو اس میں میں ویسے ہی آپ کے یہ مذاق کے لیے کیونکہ ابھی کال شاید نہیں ہے ہمارے پاس میں نے کہا مزاح کے لیے آپ کو بتا دوں بات لمبی ہو رہی ہے تو وہ وہ پھر بیچاری وہ بھی آئی اور آپ یقین کریں مکرم صاحب وہ وہاں پر رونے والی ہو گئی تھی اتنا اس نے اور اس نے اور وہ اٹھ کے کھڑی ہو بیٹھ کے بات کر رہی تھی وہ کہہ رہے تھے مجھے رونا آ رہا ہے وہ پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھوڑا سا یا پھر ہم نے کچھ مذاق کیا وہ اس کو بھی کاؤنٹ ڈاؤن کیا ہم نے کہا تم نے رونا شروع کر دیا ہمیں بھی آنسو آ جائیں گے کیونکہ وہ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف یہ اسلام و فوبیا پھیل رہا ہے اور اس کے بارے میں اور کہہ رہی تھی میرا بالکل کوئی نالج نہیں ہے اور پھر اس کو سمجھایا اسلام کی ہسٹری قرآن کریم کہاں سے آیا آضر صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے تو یہ جو توفیق ملنا ہے مکرم صاحب میرے نزدیک تو یہ یہ بھی ایک دلیل ہے بے شک کہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم کونے کونے تک جا رہے ہیں وہ بات الگ ہو گئی کہ حضرت مسیح صاحب کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الحمن بھی فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا وہ ایک اور دلیل ہے اس کے ساتھ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ہمیں توفیق مل رہی ہے الحمد للہ سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم فرحان اقبال صاحب تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ سلیمان صاحب ہیں ٹورنٹو سے ان کی کال لیتے ہیں سلیمان صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی جی فرمائیے جی اپنے آپ نے جو موضوع رکھا ہوا ہے جی جی کہ اپنے اب میں مسلمان آپ میں مسلمان ہوں آپ مسلمان ہیں جی اب جو سچویشن جا رہی ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایک غیر مسلم ہے وہ ہمیں راضی نہیں ہے کہ جو مسلمان جو بھی سامنے کھڑا ہے کہ ایکسپٹ کرنے کے لیے کہ بھائی یہ کہ جو ہے نا یہ فلاں ہے یہ دھمکا ہے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہے نا وہ جو نام رکھ دیا ہے کہ مسلمان بڑے سخت ہیں یہ دہشت گرد ہیں یہ تو یہ یہ کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں اب جو مسجد میں ہوا وہ بھی کہ جو ہے نا مسلمان ہی سے نماز پڑھنے والے ابھی جو ایک لیڈیز ہے کہ یو ایس اے میں ایک گئی بیچاری وہ پہلے بھی جاتی تھی مسلمان تھی جی سلمان صاحب سوال کیجئے سوال جی، بتائیے سوال یہ ہے جی سوال یہ ہے کہ مسلمان آنے والے ٹائم میں اسی طرح ہی کی ٹارگٹ ہوتا رہے گا چلیے راستہ ہے جی کہ جو ہے نا میسج ایک دیں غیر مسلموں کے لیے کہ جو ہے نا بھائی اسلام جو ہے نا امن ہے جی ٹھیک ہم وہ نہیں ہے جو ہے کہ جو ہے نا یہ غیر مسلم سمجھ رہے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے یا جی فرحان صاحب سلمان صاحب اس پروگرام میں جو میں باتیں کر رہا تھا یہ وہ ذرائع ہیں دیکھیں راضی کرنا جو ہے نا وہ تو اصل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دلوں کا دلوں کا کنٹرول دلوں کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مقلب القلوب ہے کہ دلوں کو بدلنے والا ہمارا کام ہے کہ ہم اس جہاد میں لگے رہیں اصل جہاد تو یہی ہے کہ لوگوں تک صحیح اسلام کی تعلیم پہنچانا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں اور پہنچاتے رہیں اور یہ کام جو ہے نا جس طرح میرے خیال انگریزی میں بھی کہا جاتا ہے کہ one person at a time ایک ایک شخص کو ایک ایک وقت میں ہم نے یہ پیغام دینا دینا ہے کینیڈا کی پاپولیشن اب مجھے لیٹسٹ نہیں پتا تھرٹی فائیو یا تھرٹی سکس ملین ہوگی یا کچھ زائد اس سے ایک ایک بندے کو جب تک ہم نے thirty five thirty six million لوگوں تک نہیں پیغام پہنچایا ہمارا کام نہیں ہم نے نہیں رکنا تو احمدیہ مسلم جماعت کا تو یہی موٹو ہے اور اللہ کے فضل سے جیسے ہمیں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں موقع بھی مل رہا ہے کہ ایک ایک آج جتنے ہمارے دوست آئے نمائش پر جی۔ ان سے بھی میں نے پوچھا کہ پہلے کبھی موقع ملا پہلے کبھی کسی سے کوئی نہیں وہ وہاں پر کوئی وہ پورا ٹاؤن جانتا ہے کہ وہاں پر صرف دو سیریا کے ریفیوجی کی فیملیز آئی ہوئی ہیں ان میں سے بھی ایک عیسائی ہیں دوسری مسلمان ہیں جتنے بھی لوگ آ رہے تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر ایک فیملی آئی ہوئی ہے دو فیملیز آئی ہوئی ہیں یعنی کہ اتنا وہ کٹے ہوئے ہیں ڈائیورسٹی سے اور ملٹی کلچرل اور یہ جو دوسری چیزیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہی نہیں ہے یا اس طرح وہ بنتی نہیں ہے وہ کوئی ان سے کنیکشن ہی نہیں ہوتا تو وہ لوگ ہیں اور وہ رہتے ہیں اور ایک ایک تک ہمیں پیغام پہنچانا ہے اور ہم پہنچاتے رہیں گے اور ہم جاتے رہیں گے اور اب اب میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا امریکہ میں ایک ہماری مسجد ہے وہاں پر ایک شخص نے فائرنگ کر دی تھی مسجد پر فائرنگ کر دی تھی ہماری جماعت نے کیا کیا کہ ریئیکشن کیا ہے نا ہمارے ہمارا رد عمل کیا تھا ہمارا رد عمل تھا ہم نے اس کو معاف کر دیا ہم نے کہا تم نے تمہیں سمجھ نہیں ہے ہم تو love for all hatred for none ہماری محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں ہے ہماری تو یہ جماعت ہے اور ہماری یہ تعلیم تعلیمات ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں اتنا یقین کریں اس پر اثر ہوا کہ وہ رو رو کر بعد میں آتا آتا رہا مسجد آتا رہا وزٹ پر بھی آتا رہا ہم سے ملنے بھی آتا رہا اور بہت ہی اس نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کیا تو ایک ایک شخص کا اس طرح ہم نے دل بدلنا ہے دل جیتنا ہے یہ اصل جہاد ہے اور وہ گھر بیٹھ کے نہیں ہوگا اس کے لیے باہر نکلنا پڑے گا اور ہمیں جماعت کو موقع مل رہا ہے آپ کرنا چاہیں اس میں شامل ہونا چاہیں ہماری جماعت سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں بہت سے ذرائع ہیں بہت سے پروگرام ہیں آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں سارا سال ہمارے اب یہ سمر شروع ہونا ہے تو اور بھی زیادہ ہوں گے پروگرام ہی ہو رہے ہیں تو اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں جی فرحان صاحب آپ چلتے ہیں کچھ سوال ای میل کے ذریعے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دو سوال ہیں رانا اکرم صاحب نے کیے ہیں جرمنی سے پہلا سوال ہے ان کا یہ انہوں نے رومن اردو میں لکھا ہے فرماتے ہیں اسلام کیا کوئی غیر مسلم کسی ٹیررزم اٹیک سے مر جائے کیا وہ شخص شہید ہوتا ہے رانا اکرم صاحب کا سوال پہلا اس کو کر لیں پھر دوسرا جو جو شخص کون سا شخص کوئی شخص کوئی غیر مسلم کیا سلام کیا کیا کوئی غیر مسلم کسی ٹیررزم اٹیک سے مر جائے کیا وہ شخص شہید ہوتا ہے نہیں نہیں یہ سوال رانا صاحب یہ سوال آپ کا ٹیکنیکل ہے اور آپ نے کچھ اس میں وہ ایک چیز میں الجھ گئے ہیں اول تو شہید کا لفظ کیا ہے اس سے مراد کون ہے مراد یہ ہے جو گواہی دینے والا اب احادیث میں ذکر آتا ہے کہ جو شخص تعاون سے مر جائے وہ شہید ہے جو شخص دیوار سے گر کر مر جائے وہ شہید ہے جو شخص اپنے گھر کو بچاتے ہوئے دشمن سے بچاتے ہوئے یا کسی چور سے بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے شہید کا لفظ ہوتا ہے گواہی دینے والا تو جو اس طرح لوگوں کی وفات ہوتی ہے بلکہ وہ ہر قسم کی وفات ہی جو ہوتی ہے نا وہ ہر وہ شہید ہی ہوتے ہیں سارے کیونکہ وہ گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کی تقدیر جو ہے اس کے مطابق ان کی وفات ہوگی کیونکہ جو شخص مرتا ہے نا وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھی دینے والا ہے وفات بھی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر جاری ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کنٹرول میں ہے ہر چیز کے تو جو شخص مرتا ہے وہ اس لحاظ سے شہید ہی ہوتا ہے لیکن جہاں تک اسلامی اصطلاح ہے ایک تو ایک لفظ ہے نا جس کا ایک معنی ہے جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں شہید کے ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں تو اصطلاحی معنی انہی لوگوں پر ہم لگا سکتے ہیں جو جو مسلمان ہو کر جن کی شہادت ہو اسلام کی خدمت کرتے ہوئے چاہے وہ میدان جنگ میں ہو یا ویسے اسلام کی خدمت کرتے کرتے ان کی وفات ہو جائے وہ حقیقی طور پر شہید لوگ ہیں یہ لفظ اصطلاحی طور پر ہم ہر ایک شخص پہ نہیں لگا سکتے اور ہر ہر ایک شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہے اصطلاحی طور پر یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو مومنین ہے اور وہ بھی وہ جو اسلام کی خدمت کرتے ہوئے چاہے وہ میدان جنگ میں خدمت کرتے ہوئے یا ویسے خدمت کرتے ہوئے وفات پا جائے تو ان کو ہم شہید کہتے ہیں اور ان میں بھی درجے ہیں کہ جس نے زیادہ کی ہے جس نے کم کی ہے وہ پھر اصل اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے انسان ہم تو ایک اندازہ کرتے ہیں اصل اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون اس کے نزدیک شہید ہے اور کون نہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ اس میں آج ہمارے ساتھ محترم فرحان اقبال صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات موضوع آج کے پروگرام میں جس کو زیر گفتگو لائے ہیں ہم وہ ہے اسلام اور مغربی معاشرہ آپ کو دعوت کے اس حوالے سے سوال لے کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر ہیں اگر آپ اور اسی طرح ای میل کے ذریعے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ اور voice of Islam dot C ہے جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہمارے ساتھ مہمان مونٹریال سے مرزا آصف صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں مرزا صاحب جی، السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب کیسے ہیں آپ الحمد للہ آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے جی میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کام کرنے والے کچھ کرسچن عربک سیرین دوست ہیں جی جو کہ دہشت گردی کی وجہ سے اسلام سے بہت نفرت کرتے ہیں بہ نسبت یہاں کے مقامی اکثر میری بات ہوتی ہے جی جی تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسلمان قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر سر سر کاٹ دیتے ہیں تو ہم کیسے اسلام کو پرامن مذہب کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سوال میرا یہ کہ ایسے لوگوں سے کہ دلوں کو ہم کیسے صاف کر سکتے ہیں چلیے ٹھیک ہے مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا مونٹری سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب ہمارے سامعین فون کرتے ہیں خاص طور پہ اگر وہ ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں شکریہ آپ کا جی فرحان دیکھیں بات ہے مرزا صاحب ہم ہمارا کام کسی کے دل کو بدلنا نہیں ہے ہمارا کام تبلیغ کرنا ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ادو الا سبیلی ربی کا بالحکمہ کہ ہم حکمت کے ساتھ معیزہ حسنہ کے ساتھ ایسی دلیل کے ساتھ جو اچھی دلیل ہو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اد کا لفظ ہے وہاں پر یہ لفظ نہیں ہے کہ تم نے دلوں کو تبدیل کرنا ہے لفظ یہ ہے اد او بلاؤ تو بلانا ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرنا ہمارا کام ہے ہمارا کام کسی کو کسی کے دل کو تبلیغ دلوں کا حال میں نے جس طرح ابھی پہلے بھی ذکر کیا کہ دلوں دلوں کو تبدیل کرنے والا صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ خدا تعالیٰ ہے ہمارا کام نہیں ہے تو جو ان بیچاروں پر گزری ہے جو ان ایسے لوگوں نے وہاں پر سیریا میں حالات دیکھے ہیں ان تک آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو سیریا میں اگر کچھ مسلمانوں کے گروہوں نے ایسا کیا ہے عیسائیوں کے ساتھ ایسا کیا ہے تو وہ برا ہے لیکن یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا کہ دہشت گرد جو لوگ ہیں انہوں نے تو مسلمانوں پہ زیادہ حملے کیے ہوئے ہیں تو ان کو زیادہ اسلام کا پتہ ہے ان کو قرآن کریم کا زیادہ پتہ ہے قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ لینے سے تو نہیں علم آ جاتا نا کہ قرآن کریم کا پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ بلکہ ہم ذکر کرتے رہتے ہیں اور میں نے بھی کئی دفعہ پروگرام میں ذکر کیا ہے کہ جرمن کا تھا یا فرانس کا ایک جرنلسٹ تھا وہ بیچارہ آئسس میں آئسس کی کیپٹیوٹی میں یہ جو دہشت گرد ہے نا داعش جی داعش کے نے پکڑا ہوا تھا ان کو دس مہینے قید میں رہا ہے وہ شخص اور پھر وہ کسی وجہ سے کچھ ڈیل ہوئی تھی یا کیا ہوا تھا وہ یا بھاگ گیا تھا وہاں سے نکل آیا تھا وہ شخص آگے بتاتا ہے کہ ان دس مہینوں میں ایک دفعہ نہیں دیکھا کہ جو قیدی اس پر مقرر جو وہاں پر مقرر تھے ان کے گارڈز ہاں جی۔ سپاہی مقرر تھے ان قیدیوں کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ بھی قرآن گیم کو اٹھا کے پڑھا ہو تو وہ ساری اور جتنی وہ کہتا ہے ان کی ساری گفتگو پالیٹکس کے بارے میں زمین کے بارے میں لڑنے کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں تھیں کوئی مذہبی بات ہی نہیں تھی ان میں تو یہ تاثرات بعض اوقات ہمارے عیسائی دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کرسچن ایسے ہوتے ہیں جو زیادتی بھی کرتے ہیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے وہ اب ان کا حال اللہ اللہ پر چھوڑیں ان کے لیے دعا کریں اپنی طرح سے دلیل جو آسن ہے جو صحیح ہے جو بہترین ہے وہ پیش کریں لیکن اگر وہ نہیں مانتے ان کا پھر اللہ تعالیٰ پر حال چھوڑ دیں ذاکم اللہ دو ہمارے مہمان فون پہ ہیں اور دو ای میلیں ہیں پہلے جو مہمان ہیں ان کی کال لیتے ہیں سب سے پہلے امین صاحب ٹورانٹو سے السلام علیکم جی امین صاحب السلام علیکم جی وعلیکم مکرم نذیر صاحب مذہب کے ساتھ ابھی جس بھائی نے سوال کیا تھا اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آنا پڑا کہ جس مذہب میں وضو کے اندر فضول پانی بہانا منع ہے وہ کسی کا خون وہ مذہب کسی کو خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اور دوسرا جس مذہب میں راستے سے پڑا ہوا پتھر ہٹانے کا سوال ہے وہ مذہب کسی کا قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے تو بھائی یہ لوگ یہ لوگ اسلام کے اوپر اتنا الزام کیوں لگاتے ہیں اور فرحان بھائی میری بات پھر سنیں ادعو سبیل ربک حکمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ان کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پھیلانے کی دعوت ہے بھائی اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے مہربانی مہربانی کر کر کے کے آپ ترجمہ تو صحیح کر رہے ہیں لیکن اسلام پھیلانے کی اجازت کفر بہت شکریہ جی شکریہ امین صاحب آپ کا اگلے مہمان ہیں سائمن صاحب ملٹن سے سائمن صاحب السلام علیکم جی سر وعلیکم السلام سر میرا کوشچن دو چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں جی جی وہ یہ ہے پہلا تو یہ ہے کہ آج جیسے امریکہ اسلام اور مغربی معاشرہ یہ آپ کا ٹاپک جی جی جی جی ہاں جی۔ ہاں جی، تو اس کے لیے میں نے دو کوشچن یہ کرنے ہیں اور آپ نے اسلام فوبیا کی بات کی جی۔ تو پہلے تو اس میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ not all the Muslim but unfortunately all terrorist are Muslim تو اس کو کلیریفائی کیجیے گا تو کیوں نہ اسلام فوبیا ہو اس معاشرے کے اندر کیونکہ جتنے بھی ٹیررزم سے تعلق اسلام کا ہی نکلتا ہے تو پھر وہ جائز ہے لوگوں کا اسلام فوبیا اور دوسرا یہ کوشچن ہے آپ کے آپ نے بولا تھا کہ اسلام اور مغربی مغربی کلچر یہ جو ہے تو جہاں تک میرے دیکھنے میں آیا ادھر اور بھی کینیڈا میں بہت ساری قومیں بستی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ ہندو سکھ اور کوئی اور پارسی بھائی مشن کے جتنے بھی لوگ ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے سڑک پہ آگے کہا ہو یا گورنمنٹ کے اندر جائے کہا ہو کہ ہمارا مذہبی نظام کو نافذ کیا جائے ہمارا یہ کیا ہمیں رائٹس دیے جائیں کیوں اسلام ہی کہتا ہے کہ ہمارا شریعہ بھی شریع لا نافذ ہو جو عیدیں ہیں ان کو بھی نیشنل ہالیڈے قرار دیا جائے تو ہمارا یہ سارا سسٹم نہیں کہتا وائی اسلام ہی ایسا کیوں کہتا ہے لائک کس چیز کی انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ کئی مسلمان ممالک جہاں پہ اس شریع لا نہیں ہے تو پاکستان میں بھی نہیں ہے تو یہاں پہ کیوں فورس کیا جاتا ہے جان بوجھ کے کیوں پینیٹریٹ کیا جاتا ہے سسٹم کے اندر سسٹم چل رہا ہے تو اس کو چلو آئے خوشی سے رہیں کیا ضرورت ہے بار بار یہ کی ٹھیک ہے سامن صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا سوال مکمل کیے دونوں آپ کا شکریہ آپ آئے جی فرحان صاحب امین صاحب کا کچھ آپ کہنا چاہیں گے وہ تاثرات کا اظہار کرتے ہاں، رہتے ہیں ان کا تبصرہ ہے انہوں نے اپنا تبصرہ کیا اور پھر ہمیں کفر کا الزام لگا دیا جی اس پہ بحثیں کئی ہو ہاں، چکی ہیں اس پہ پہلے ہی میں عرض کر ہاں چکا ہوں جی۔ کہ وہ نہیں ہے سائمن صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے ایک انہوں نے بات کی کہ سب ٹیررسٹ مسلمان ہیں یہ کیوں ہے تو اول تو سائمن صاحب بات یہ ہے کہ یہ آپ کا تاثر ہی غلط ہے ہمارے نزدیک تو جو آپ کے آپ کہتے ہیں یا میڈیا کہتی ہے کہ کسی مسلمان نے کوئی حملہ کیا ہے وہ بھی حقیقی مسلمان نہیں ہے وہ نہ اسلام کی تعلیم ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ آئسس ہے یا داعش ہے انہوں نے بھی قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا ان کو نہیں پتہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہے تو ہمارے نزدیک تو یہ لوگ بھی مسلمان نہیں ہیں چہ جائے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بات کریں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مسلمانوں سو so کالڈ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہلانے والے مسلمان وہ اگر کرتے بھی ہیں تو ان میں کئی ہوتے ہیں جو کانورٹ ہے وہ ابھی ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے یا ایسا ہے جس کو نیا نیا پتہ ہے یا کوئی بچہ ہے پندرہ سال سولہ سال جس کو ویسے زندگی کے بارے میں اتنا علم نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسلمان لڑکا ہے اس نے ایسے کیا ہے یا مسلمان لڑکی ہے اس نے ایسے کیا ہے بچے بعض اوقات عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں اس معاشرے میں تو بچے بہت خراب بھی ہوتے ہیں تو اگر مسلمان خراب ہو جائے تو یہ کہنا کہ اس نے اس کے مذہب نے اس کو ایسا کیا ہوگا یہ غلط بات ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی ایسی حرکت نہیں کرتے یہ آپ نے ہندوؤں کا ذکر کیا ہندوؤں میں ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں انڈیا میں ہیں ابھی تک ہیں میڈیا میں کافی کوریج ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوگا سکھوں کا آپ نے ذکر کیا سکھوں میں بھی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں نائنٹین ایٹی فائیو میں غالباً ایئر انڈیا کی فلائٹ تھی اس کو ہوا میں ہی اس کی ایکسپلوژن ہوئی تھی یا کچھ اس طرح کا اس کا ہوا تھا واقعہ مجھے تفصیل نہیں پتا وہ ساری ڈاکیومنٹڈ باتیں ہیں وہ سکھوں کا کی ایک آرگنائزیشن تھی جس نے وہ کروایا تھا اور بلکہ یہاں تک ہوا کہ یہاں پر جب کینیڈا میں یہ واقعہ ہوا پارلیمنٹ میں اس کے بعد پولیس والوں کے ساتھ ہمارے کچھ بات چاہت یہاں پر بھی چل رہی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت ہو اسلام و کے حوالے سے تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا مجھے بتایا تھا کہ جب یہ ایئر انڈیا کا واقعہ ہوا تھا تب بھی انہوں نے سکھوں کے گردواروں کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے تھے کہ کوئی ضرورت ہو کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتائیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس زمانے میں چونکہ ان کے تھے ان کا ان کے ساتھ ایک بات تعلق رکھتی تھی اس وقت ان سے رابطہ کیا اب آپ کے مسلمانوں کے ساتھ بات کچھ ایسی چل رہی ہیں جو تعلق رکھتی ہیں اس لیے ہم آپ سے رابطہ کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ اور کسی نے کبھی ٹیررزم کی ہی نہیں اور مسلمانوں نے کی ہے یہ تو معاف کیجیے گا میں آپ کے بارے میں یہ جہالت والی بات ہے کہ ہم ہمیں ہاں، تاریخ کا مطالعہ کریں ہم یہ بڑے بڑے دہشت گرد قسم کے لوگ یہ ہٹلر ہے یہ فلاں ہیں کروڑوں لوگوں کی جانیں انہوں نے لی ہیں مسلمانوں نے تو جتنے بھی اگر سو کال ہیں مسلمان جنہوں نے حملے کیے ہیں وہ ساروں ملا بھی لیں تو کچھ ہزار تک تعداد جائے گی جو ان دہشت گرد حملوں میں مارے گئے ہیں لیکن اور اتنے بڑے بڑے کرمنل قسم کے لوگ آئے ہیں یہ مغربی ممالک میں بھی اور اس طرح پھر اور ہیں یہ ڈلن روف تھا اس نے کتنے اور پھر وہ ناروے میں ایک حملہ ہوا کتنے کئی سو بچوں کو مار دیا اس نے اور پھر وہ مجھے اب ساروں کے نام نہیں پتہ لیکن اسی طرح کے اور بہت سے شخصیات ہیں میسکرز ہوئے ہوئے ہیں جو بالکل غیر مسلم اور یہاں کے پیدائشی لوگ اور کوئی اس میں وائٹ سپرمسٹ ہے یا کوئی اور دوسرا ہے تو بہت سارے واقعات ہیں میرے خیال میں اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا یہ صرف مسلمانوں پر لگا دینا یہ بات زیادتی والی بات ہے پھر آپ نے دوسرا سوال کیا اگر کالر نہیں ہے تو ان کا دوسرا سوال لے لیتے ہیں جی دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ ہندو ہیں سکھ ہیں پارسی ہیں وہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی مذہبی نظام نافذ کریں آپ کیوں کہتے ہیں تو اول تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ان سے پوچھیں ہمارے ہماری طرف سے تو کبھی یہ مطالبہ نہیں ہوا ہم تو کہتے ہیں کہ کینیڈا کی حکومت اور کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں اکثر باتیں کئی باتیں ایسی ہیں جو بالکل اسلام کے عین مطابق ہیں جسٹس والی بات ہے قرآن کی میں آتا ہے نا کہ اپنے اپنے خلاف بھی تمہیں گواہی گواہی دینے پڑے تو گواہی دو اپنے ماں کے خلاف اپنے باپ کے بہن بھائی کسی کے خلاف تو جو جسٹس والا ہے وہ تصور جو وہ ہماری کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے وہ وہ ہماری شریعت میں بھی ہے اور شریعت کے بارے میں ایک غلط تاثر ہے بعض مسلمان بھی اس کو نہیں سمجھتے شریعت تو جو ہے وہ ایک ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس میں ہے کہ نمازیں پڑھو روزے رکھو اس میں ہے کہ حج کے لیے جاؤ سچ بولو غریبوں کو پیسے غریبوں کے لیے دیا کرو زکوٰۃ دو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ذات سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ کرتے ہیں کینیڈا میں مذہب ہمیں آزادی ہے مذہبی آزادی ہے ہم اپنے مذہب پر چل سکتے ہیں کوئی ہمیں نہیں روک رہا تو اس میں نافذ کیا کروانا ہے یہ تو بات ہی سرے سے ہی غلط ہے نافذ کیا کروانا ہے آپ کو حکومت کی تو نہیں ضرورت کہ حکومت آ کے بتائے کہ بھائی نماز پڑھو نماز تو آپ نے خود پڑھنی ہے وہ آپ کا ذاتی تعلق ہے تو وہ ذات سے تعلق رکھتی ہیں شریعت کی اکثر چیزیں ذات سے تعلق رکھتی ہیں اس کا کسی حکومت سے تعلق نہیں ہے تو جہاں تک یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نافذ کرو یہ چھوٹے موٹے کچھ گروہ ہیں جو سڑکوں میں نکل آتے ہیں تھوڑی تھوڑی تعداد میں جتنا مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے وہ چھوٹے موٹے ہی گروپس تھے جو اس طرح نکلتے تھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کیا نافذ کروانا چاہتے ہیں ہمارے نزدیک تو یہاں پر اکثر لاز ایسے ہیں جو جو عین اسلام کے مطابق ہیں اور ہمیں اس سے زائد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم نے خود کرنا ہے خود مسجد جانا ہے خود صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے خود ہم نے اپنی زندگی میں سچ بولنا ہے خود ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھے تعلقات ماں باپ کی خدمت بالوالدین احسان احسا قرآن کی میں بار بار آیا ہے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے یہ ہمیں حکومت کی تو نہیں ضرورت کہ وہ اس طرح اس شریعت کو بھی ایک ہوا بنا دیا ہے بعض لوگوں نے شریعت میں تو یہ پیاری پیاری باتیں ہیں جو دوسرے مذاہب میں بھی پائی جاتی ہیں اور اسلام میں بھی پائی جاتی ہیں اس کو ہوا نہیں بنانا چاہیے وہ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو کچھ لاز والی باتیں ہیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اس کے بارے میں کسی اور وقت گفتگو کریں گے لیکن یہ جو نافذ کروانا ہے یہ یہ بس بعض لوگوں کی خواہشات ہیں یہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا نافذ کروانا ہے جزاکم اللہ ای میل کے دو سوال ہیں باری باری پیش کرتا ہوں پہلا سوال رانا اکرم صاحب جرمنی سے کرتے ہیں آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے پھر بھی اگر پسند کریں تو کچھ مزید فرما دیں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ مغرب میں جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اسلام بدنام کیا جاتا ہے ذرائع ابلاغ بھی اسی بات پر تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسلام کو کے ذمہ لگائیں تو کیوں ہے یہ رانا اقبال اکرم صاحب کا سوال دیکھیں ہم وہ ایک مسلمانوں کے خلاف کچھ مہم چلانے والی کچھ آرگنائزیشنز بھی ہیں کچھ میں نے جس طرح رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کا ذکر کیا تھا وہ لوگ بھی ہیں تو وہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کا اپنا کام ہے ان کا وہ کروانا چاہتے ہیں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں ان کا اپنا ایجنڈا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ہمیشہ یہی جہاد کرتے رہیں کہ لوگوں کو صحیح اسلام کا تصور بتائیں صحیح اسلام کی تعلیم ان کو بتائیں ان تک پہنچائیں ہمارا یہی کام ہے ادو سبیلی ربی کا بالحکمہ پر بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف ہمارا بلانا ہمارا کام ہے وہ اگر تعصب کی وجہ سے نہیں مانتے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ پر معاملہ چھوڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس زندگی میں ابتلا تو ہر ایک کو آنا ہے تو وہ ان لوگوں کا ابتلا ہے ان لوگوں کا خدا سے ان کا معاملہ ہے ہمارا کام ان کو تبلیغ کرنا ان کے لیے دعا کرنا ہے آگے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے جزاکم اللہ ہمارے ساتھ نبیل صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں نبیل صاحب برمٹن سے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی آپ ایر پہ ہیں بات کیجئے جی فرحان صاحب یہ جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ آپ یعنی صحیح اسلام کو پیش کرتے ہیں تو کائنڈلی ذرا صحیح اسلام اور غلط اسلام میں کیا فرق ہے ذرا اس میں آپ بتائیں اور دوسرا ہے کہ کیا آپ آپ کے علاوہ باقی یعنی باقی سب مسلمان غلط اسلام پیش کر رہے ہیں اور دوسرا مغرب والے آپ کو اور ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ صحیح اسلام اور غلط اسلام کیا ہے اس لیے صرف دروازے آپ نے جو کہا نا ہمارے دروازے کھلے ہیں تو دروازے نہ کھلے رکھیں بلکہ دوسروں کے دروازے پر جائیں اور لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کردار ادا کریں ورنہ اسی طرح آپ بھی اور ہم سب باقی بھی رسوا ہوتے رہیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے اور اس کے علاوہ کائنڈلی تھوڑا سا اگر ٹائم ہو تو یہ بتائیے کہ صحیح اسلام اور غلط اسلام میں مرزا صاحب کے علاوہ ہمارے اور آپ کے درمیان چار پانچ باتیں بتائیں جو اس کے علاوہ جو فرق ہے چلیے شکریہ نبیل صاحب آپ کا اول تو انہوں نے یہ جو ہے لفظ جو استعمال کیا میں شاید میں نے میں نے بھی شاید استعمال کیا اللہ بھی تو ہے مجھے یاد نہیں ہے حقیقی اسلام دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ حقیقی اسلام شاید میں غیر مسلموں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شاید میں نے صحیح اسلام کا لفظ استعمال کیا ہو لیکن اصل جو لفظ استعمال کرنے والا ہے وہ حقیقی اسلام کا ہے ہم کہتے ہیں کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے اور دوسرے جو مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے عزیز ہیں ہمارے دوست ہیں وہ جو اسلام پر چل رہے ہیں اس کو ہم غلط نہیں کہتے ہم غیر حقیقی کہتے ہیں غلطیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن وہ غیر حقیقی ہے اور وہ کیوں ہے اور آپ نے مرزا صاحب کہہ دیا آپ کو علم بھی ہوگا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام مسیح ماؤد اور امام مہدی آ چکے ہیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے آپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ کر دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں ایک مسیح نے آنا ہے تو میں کس طرح آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑوں میری کیا اوقات ہے کہ میں کہوں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کو چھوڑ دو باقی باتیں کرنے لگ پڑو تو یہ زیادتی والی باتیں نہ کریں آپ سے پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ یہ زیادتی والی بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسیح نے آنا ہے ہم نہیں چھوڑنے والے آپ نے چھوڑنی ہے وہ بات آپ چھوڑ لیں آپ کی مرضی ہے ہم نہیں اس بات کو چھوڑیں گے وہ شخص آ چکا ہے اور وہ جماعت احمدیہ کا بانی ہے اور اس شخص نے بطور حکم اور عدل کئی مسائل کو حل کیا ہے کئی باتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے اب میں تفصیلات اور فقہ والی باتیں اور اس طرح اس میں میں نہیں جاتا لیکن اس شخص کا آنا اسلام کے لیے بہت ضروری تھا ایک مسیح کا آنا بہت ضروری تھا اسلام ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے کوئی ڈینائی نہیں کرتا میرے کالرز ہیں کئی آپ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں لیکن یہ ڈینائی نہیں کرتا کوئی کہ مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوبیک حال ہی کا جو کوبیک کا بھی واقعہ ہے وہ انہیں انہیں حالات کا حصہ ہے مسلمانوں پر یہ دور آیا ہوا ہے جو بہت ہی مشکل اور کٹھن دور ہے ہمارے اوپن ہاؤس پہ آج ہی دوست ایک آیا ہوا تھا ایک غیر مسلمان ایک دوست آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کیوں آپ لوگ لڑتے ہی رہتے ہیں ہر وقت ہمیں مسلمان ممالک سے یہی مصیبت کہ بھائی وہ اس کو مار رہا ہے وہ اس کو اس کی گردن کاٹ رہا ہے تو یہ کیوں ہے مسلمان ایک مشکل حال مشکل دور سے گزر رہے ہیں کینیڈا میں بیٹھ کر ہم ایک سکون ایک امن میں رہتے ہیں تو ہم بھول جائیں یہ تو بھول نہیں سکتے یہاں یہاں تک یہ کوبیک کا واقعہ ہو گیا ہے تو یہاں تک یہ باتیں آ رہی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے اگر آپ کو اس میں بھی نہیں لگتا کہ یہ غلطیاں ہیں مسلمانوں کی کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوگی نا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیوں چھوڑا ہوا ہے ایک قسم کا عذاب ہے دیکھنے والے اگر آپ تعصب سے ہٹ کر دیکھیں یہ ایک ایک قسم کا عذاب ہے کہ اتنی مشکلات اور اتنے ہمارے بچے اور ہماری عورتیں اور ہمارے مرد جو ہیں ان کی گردنیں کٹ رہی ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے نا تو وہ اس بحث میں پڑھنا کہ بھائی تم نے مرزا صاحب کو بھائی مرزا صاحب کو سائڈ پر کرنے سے ہی تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کو بلانے سے ہی تو یہ باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مسیح ہے میں نے نہیں بھیجا کسی انسان نے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے مسیح کو بھیجا ہے اس کو کیسے چھوڑ دیں اس سے کیسے پیچھے ہٹ جائیں وہی تو مسئلہ ہے وہی تو شخص آیا تھا اور اسی شخص نے تو یہ وارننگز دی ہوئی ہیں آپ نے مرزا صاحب کی کتابیں تو پڑھ کے دیکھیں ساری وارننگز ہیں کہ یہ سارے واقعات ہونے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں نظروں کے سامنے ہو رہے ہیں ہمیں ہمارے پاس تو پیش گوئیاں بڑی بڑی ہیں اب وہ ہم کچھ باتیں اس میں سے آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے آپ کہتے ہیں جی وہ کتابیں ہیں اب یہ ہم ہم تو نہیں مانتے تو وہ تو ساری باتیں واضح ہیں وہ اپنی جگہ پر لکھی ہوئی ہیں وہاں پر پڑھی ہیں پھر دوسری بات بھی آپ نے زیادتی والی کی آپ نے کہا کہ جی دوسروں کے دروازے پر جائیں ہم تو جاتے ہیں اس سے زیادہ اور کہاں جائیں سینٹ میریز گئے ہوئے تھے آج اور اتنے اوپن ہاؤسز پورے کینیڈا میں ہو رہے ہیں مساجد میں ہم نے اتنے چکر لگائے ہوئے ہیں جھجھک تو آپ کی طرف سے ہے آپ کے لیڈروں کی طرف سے ہے ہم نے تو ہمیشہ دروازے کھولنے والی بات سے تو میں وہی بات کر رہا تھا ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہم آپ کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن آپ کی طرف سے جواب کوئی نہیں ہے اور رد عمل آپ لوگوں کا پازیٹیو نہیں ہے اپنے لیڈر سے بات کریں اپنے لیڈر سے کہیں کہ وہ بھی تو اپنے دروازے کھولیں ہم دروازے کے باہر کھڑے رہیں گے اور دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اور ہم کھٹکھٹاتے ہیں یہ نہیں میں خود جاتا رہا ہوں میرے پاس اچھے دوست بھی ہیں امام ہیں اچھے ہیں ان کے پاس میں جاتا بھی رہا ہوں لیکن جب پروگرام ساتھ کرنے کی بات آئے اسلام کی خدمت کرنے کی بات ہے جلسہ سیرت النبی پر آ جاؤ اس پہ ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے پورے ٹورانٹو سے آپ لوگوں کا ایک امام نہیں آتا کہ جلسہ سیرت النبی کر رہے ہیں چلو یہ تو ایک ہماری ایک ہی بات ہے نا آپ نے خود ہی جی۔ کہا مرزا صاحب کو سائڈ پہ کریں تو آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر ہی بات کر لیں اس میں بھی آپ کی طرف سے اتنی جھجھک ہوتی ہے آپ لوگ گھبراتے ہیں کہ یہ ہم نے کر لیا تو پتہ نہیں اللہ رحم کر کیا ہو جائے گا اسلام کی خدمت ہے اس سے بھی آپ اتراتے ہیں تو ہماری طرف سے تو یہ کوششیں ہیں آپ کی آپ کی مرضی ہے آپ ہمارے پہ ہی انگلی <laughs> اشارہ کرتے رہیں کہ تو تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا اپنے لیڈر سے بھی بات کریں کچھ جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ فرحان اقبال صاحب تشریف فرما ہے سامعین ریڈیو احمدیہ آج کے اپنے پروگرام کے آخری پندرہ منٹوں میں داخل ہو گیا ہے اگر آپ پسند کریں کہ آج آپ کا سوال شامل کیا جائے تو جلد از جلد ہمیں فون کیجیے یا ای میل کیجیے four one six four one zero six five two two Toronto کا نمبر ٹرانٹو کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two جو ہمارے سامعین ای میل کے ذریعے سوال بھیجنا چاہیں ان کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A اور اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن سکتے تو آپ کی سہولت کے لیے ہمارا ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہمارے ساتھ قدوس قدوس صاحب صاحب ہیں ہیں سے ان کی کال لیتے السلام علیکم جی صاحب کی حال چال ہے جی جی بالکل بالکل ٹھیک ٹھیک جی، بسم اللہ اچھا، میں ذرا ایک دو چیزاں سن جی اے امریکہ جے تاریخ وطن کالیاں نو جدوں قتل کیتا سی نا اے دی تعداد جڑی جڑی ہے ہے ہے لکھی کول وہ 12 کروڑ ہے اے مسلمان سن تے انقلاب فرانس دے اندر 4 لاکھ بندہ مارا گیا او بھی مسلمان سن یہ یہ ویتنام بھی بھی مسلمان سن جنگ عظیم پس تھی مسلمانہ نے کی ساری ٹوٹل کرو گے نا بادی تے پہنچ دی ہے مکرم صاحب اور انسان دی دی اس ٹائم موجودہ آبادی دنیا دی سات سات تو کیرب دے قریب ہے انہوں پہنچن تک نا یہ سال بھی نہیں دو سو سال بھی نہیں ہوا انہوں پہنچن تک نا مکرم صاحب اس آبادی ن وہ اپنا سوال پیش کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں لیکن ایک ہمارے سامنے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے کے سوال پہ تبصرہ کریں یا اس کا جواب دیں بہرحال آپ آئے آپ نے حقائق بیان کیا آپ کا شکریہ لیکن آگے سے میری گزارش ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے پروگرام میں آئیں اور سوال کریں تو برائے مہربانی جو ہمارے سننے والے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس علم بھی ہوگا بعض دفعہ جوش جذبہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح ایک دوسرے کو آپ آ کے ادھر جواب دینا شروع کریں مزاج پروگرام کا اس کی اجازت نہیں دیتا اس لیے شکریہ آپ کا آپ آئے لیکن آئندہ کے لیے میری معذرت اگر کوئی بھی ہمارے سامنے اس طرح کا فون کریں گے تو ہم ان کی کال جو ہے اس کو کاٹ دیں گے ہمارے ساتھ ایک ای میل ہے جو بھیجی ہے عرفان تنویر صاحب نے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کے دفتر میں ایک مسلمان کی کی کی وفات ہو گئی تو دفتر کے لوگ اس کی تدفین کے لیے گئے اظہار تعزیت کے لیے تو اس سے پہلے اس کے دفتر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ خواتین نہیں آ سکتی تدفین کے وقت تو انہوں نے عرفان تنویر صاحب نے پوچھا ہے کہ اسلام میں اس کی کیا اجازت نہیں ہے عورتوں کے جانے کی تدفین کے لیے جا سکتی ہیں صرف جو تدفین کا پورا عمل ہے کہ ڈیڈ باڈی کو اٹھانا اور اس کو کور کے اندر کرنا اور نیچے کرنا اس حد تک خواتین کو اجازت نہیں ہے قبر جب اس پر مٹی ڈال دی جائے اور وہ کور ہو جائے یہ سارا جو ہے یہ مردوں کا کام ہے عورتیں کچھ فاصلے پر پچاس میٹر تک یا جو بھی مطلب قریب وہاں پر جو ہے کھڑی ہو سکتی ہیں دیکھ سکتی ہیں دور سے اس میں شامل ہو جائیں مطلب شامل ہی ہونا ہے وہ باقی تو وہ ویسے بھی مردوں والا ہی کام ہے وہ اٹھانا اور اس کو نیچے ڈالنا اور جو ہے کفن جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو تو یہ کام جو ہے یہ اس حد تک مرد کرتے ہیں لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ آئیں ہی نہ وہ ضرور شامل ہوں اس کے بعد جب کور جو ہے وہ اس کو کور کر دیا جاتا ہے اس کے بعد دعا بھی ہوتی ہے وہ دعا میں بھی شامل ہوں اور پھر اس کے بعد جب سب دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں فیملی والے ہیں عورتیں بھی ہیں وہ وہاں پر قریب بھی آ سکتی ہیں دوبارہ دعا کر سکتی ہیں اس میں کوئی ان پر روک نہیں ہے ایسی صرف وہ جو پورا وہ عمل ہے تدفین کرنے والا اس کی جو اسپیسیفکس ہیں اس حد تک کچھ فکی سوال ہو گیا یہ مرزا افضل صاحب جب آئیں ان سے دوبارہ پوچھ لیں جی ٹھیک ہے وہ پوچھ لیں گے لیکن چونکہ ایک دنیاوی رنگ کا بھی اس میں جی، تھا جی۔ کیونکہ سوال جو پوچھا گیا تھا وہ عام تھا کہ جی، اسلام کی کیا ہے four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number four one six four one zero six five two two اسی طرح جو سامعین ہمارے ٹورانٹو کے علاقے سے باہر ان کی سہولت کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے سوال بھیجیے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A اور ہمارے ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A ہمارے اگلے مہمان ہیں محمد عامر صاحب ٹورنٹو سے ان کا سوال لیتے ہیں عامر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب ابھی آپ نے فرمایا کہ کہ جو سوال ہے کسی اور کے سوال پہ تبصرہ نہ کریں آپ کی بات بالکل صحیح ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں مگر اعتراض یہ ہے کہ اگر عیسائی جواب دے رہا ہے تو سنیوں میں تو تپڑ نہیں ہے احمدی نے آ کے جواب دیا ہے نا اور یہ جو ہمارے اسکالر یہ بھی اسٹوڈنٹ ہے تو اگر ہم ہیلپ کر دیں تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے قدوس دوسرے نے بالکل صحیح فرمایا ہے ان سے بتایا ہے کہ کتنے لوگوں کو مارا ہے اور ہم نے بالکل صحیح جواب دیا ہے اس پہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے مجھے یہ بالکل بات پسند نہیں آئی آپ کی جی بہت شکریہ عامر صاحب آپ آئے آپ نے اپنے خیال کا اظہار کیا یہ معاملہ صرف ایک سوال تک نہیں ہوتا جب یہ پالیسیز بنتی ہیں تو وہ کسی ایک سوال کو سامنے رکھ کے نہیں بنتی وہ عمومی طور پہ بنائی جاتی ہیں اور پروگرام کا مزاج رکھنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ پروگرام ایسا ہو کہ جس میں کوئی بھی ہمارے مہمان سامنے جو ہیں وہ آ کے بلا جھجھک اپنا سوال پیش کر سکیں اس بات سے قطع نظر کہ کوئی اس پہ تبصرہ کریں یا اس پہ کوئی اور بات کریں تو اس لیے یہ پالیسی ہے یہ کوئی آج کی پالیسی نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہماری ہے کہ آپ آئیں اپنا سوال پیش کریں اور پھر ہمارے جو مہمان ہیں وہ یہاں پہ ہیں ان کا جواب دینے کے لیے اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو اسی طرح کا جواب دیں جو مناسب ہے تو اس لیے یہ ہم اس طرح کرتے ہیں آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا وہ سر آنکھوں پہ لیکن جو اصول ہے ہمارا وہ اسی طرح رہے گا آپ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہ اصول آپ کی طبیعت کے مطابق نہ ہو یا آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا لیکن اصول وہی رہے گا اور اصول یہی ہے کہ آپ آئیں اپنا سوال پیش کریں اور پھر جو ہمارے مہمان ہیں وہ اس کا جواب دیں گے دوسرے کسی سامے کے بات پر تبصرہ کرنا یا اس کو جواب دینا وہ مناسب نہیں ہے دوسری آپ نے بات کی کہ یہ طالب علم ہیں آ, میں سمجھا نہیں کہ آپ کا اشارہ قدوس صاحب کی طرف ہے یا فرحان صاحب کی طرف ہے دونوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں دونوں میرے لیے قابل عزت ہیں اور فرحان صاحب جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہیں انہوں نے اپنا جو جامعہ کا سات سال کا پروگرام ہے مکمل کیا اور اپنی کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی اور جامعہ احمدیہ کے جو طلباء ہیں ان میں سب سے اب پہلے گریجویٹ ہیں اور سب سے اعلیٰ نمبر لے کے آئے ہیں اور پھر اب ماشاء اللہ ان کو بطور امام مسجد بیت الاسلام ٹورنٹو کی خدمات کرتے ہوئے کیوں جی کتنے سال ہو گئے آپ کو سات سات سال ہو گئے تو چودہ سال کا ان کا ایک عمر انہوں نے اپنی اس چیز میں پیش کی ہے پہلے پڑھائی میں اس کے بعد فیلڈ میں جا کے کام کرنے کی تو اگر آپ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مزید علم کی ضرورت ہے وہ ہر ایک کو ہوتی ہے لیکن اس سوال کے حوالے سے یا ایسے بات کرنا یہ بھی مناسب نہیں آ, ان کا علم میرے اور آپ کے علم دونوں سے زیادہ ہی ہوگا کیونکہ نہ میں کم از کم میں نے اس طرح دینی علم جو ہے وہ حاصل نہیں کیا ہو سکتا ہے آپ نے کیا ہو لیکن جو علم ان کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور ان پہ محنت کرتے ہیں پوری تحقیق کر کے آتے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا تحقیق کی ہوئی ہے تو اس قسم کے کلمات جو ہیں یا اس قسم کے جو باتیں ہیں وہ زیب نہیں دیتی آپ مہمان ہیں یہ بھی ہمارے مہمان ہیں اور مہمان مہمان سے عزت سے پیش آتے ہیں تو اس لیے معذرت کے ساتھ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں لیکن یہ ضروری ہے آئندہ کے لیے اس قسم کی صورتحال سے پروگرام کو بچانے کے لیے اور یہ میں آپ سے گزارش کروں گا آخری پانچ منٹ ہمارے آج کے پروگرام کا ممکنہ آخری سوال وقت کی رعایت ہوئی تو کچھ اور لے سکتے ہیں ریاض احمد صاحب برمپٹن سے ریاض صاحب السلام علیکم یہ جی، ریاض صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی اگر وہ دوبارہ فون کر سکتے ہیں وہ کر لیں یا اگر کوئی اور مہمان فون کرتے ہیں سامنے فون کرتے ہیں تو ان کا ہم سوال لے لیں گے جی جی گرم صاحب بس بات باتیں ہوتی ہیں وہ انتظامی ہوتی ہیں اس میں ہماری پالیسیز بنتی ہیں ہمارا بہرحال یہ ریڈیو کا پروگرام ہے ہمارا حق ہے کہ ہم چونکہ یہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں اپنی پالیسی بنائیں اور جو ہے اپنی کوشش کے مطابق جو ہمیں مناسب طریق لگے اسی کے مطابق چلیں گے اور آپ کا فیڈ بیک ہے اگر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے ہماری کوئی کچھ کمزوری ہے یا میری طرف سے کوئی بات کئی انسان حدیث کے مطابق تو ساری زندگی سیکھتا ہے عہد سے لحد تک سیکھنا ہی ہے تو وہ اس کے اور بھی ذرائع ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ہماری دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح اس کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں اور ہمیں آئندہ زمان زمانے میں کچھ اناؤنسمنٹس بھی ہم کریں گے ہمارے اور پروگرام ہیں اور ہماری اس میں بہتری لانے کی ہماری کوششیں جاری ہیں ہمارا آج کا جو پروگرام تھا اب آخری دو تین منٹ رہ ہاں، گئے ہیں تو ہاں۔ میں خلاصہ بیان کر دوں کہ ایک تو کیوبیک کا واقعہ ہوا اس پہ غالباً پچھلے پروگرام میں بھی مجھے موقع ملا کچھ بات کرنے کا اس پروگرام میں بھی کیا کہ وہ واقعہ ہوا کیوبیک میں اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں شدید مذمت کرتے ہیں بہت افسوس ہوا اور ہماری ان لوگوں کے ساتھ دعائیں ہیں جو اس سے متاثر ہوئے جن کے فیملی ممبران کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہمیں ہمیں کیا بلکہ کینیڈا کے ہر فرد کو اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات سے محفوظ رکھے ہماری تو سب کے لیے دعا ہے صرف اپنے لیے نہیں کرتے سب کے لیے کرتے ہیں اور ہماری ہمیشہ سے کوشش یہی ہے کہ ان اس طرح کی جو تاثرات ہیں اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں ان کو ختم کیا جائے اور اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہماری کیمپینز اپنی جگہ جاری ہیں اس واقعے کے بعد بھی ریڈیو انٹرویوز اور نیوز پیپر میں خطوط کا لکھنے کا سلسلہ پھر ٹاک شوز ہیں مختلف ان میں ہمیں جانے کی توفیق مل رہی ہے اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے اسلام کا صحیح میسج پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اس کا ان دہشت گردی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہاں، یہاں تک یہ کہ جو مسلمان ہیں وہ ہمیشہ امن کے ساتھ رہتے ہیں اور اگر کوئی ایسا مسلمان نہیں کرتا تو وہ حقیقی طور پر اسلام پر عمل کرنے والا نہیں ہے جزاکم اللہ فرحان صاحب بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آنے کا اور ہمارے سامعین کے سوالات کے جوابات دینے کا بہت شکریہ آپ کا کنٹرولز پہ آج میرے ساتھ سید صباء الحق صاحب ہیں ان کا شکریہ آپ کے جو فون کالز آتی ہیں وہ صباء الحق صاحب نے آج وصول کی ہیں اور ان کو آگے پروگرام میں لے کے آتے ہیں آپ کا نام اور شہر کا نام پوچھتے ہیں ان کا شکریہ اور سامعین سب سے زیادہ شکریہ میں اپنے سامعین کا ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام سنا اپنے سوالات کے ساتھ ہمیں رونق بخشی اور اسی طرح آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات آج میں ای میلز دیکھ رہا تھا کافی اس میں اچھی اچھی باتیں بھی ہیں ہماری کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے اور آپ کو دعوت کے اپنے مشورہ جات جو ہیں وہ اس طرح بھیجتے رہیں ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے سامنے نے فون کیا تھا اور تبصرہ کیا تھا فرحان صاحب نے بھی یہ فرمایا میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم اپنے پروگرام میں بہتر کر سکتے ہیں تو ای میل کے ذریعے ہمیں آپ بھیجیے تاکہ پھر ہم اس کو آگے جو ہمارے پالیسی بناتے ہیں ان کے سامنے رکھ سکیں ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام مکرم نظیر کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے پھر ملاقات اگلے پروگرام تک اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مکرم نظیر ساتھیوں کی اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمد